اسی کا کرم اور احسان ہے اس نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ ایمان کا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اقرار کرتا ہے اللہ کے ایک ہونے کا اسی کے سب کچھ کرتا جھرتا ہونے کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہیں یہ پہلا بول ہے جس کے ذریعے سے آدمی داخل ہوتا ہے اور یہ وہی بول اور کلمہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی جنت تک پہنچے گا بغیر ایمان کے آدمی کتنے چاہے نیک کام کرے ٹھیک ہے دنیا میں اس کی اثرات ظاہر ہوں لیکن وہ آدمی نجات نہیں پائے گا انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کی دعوت یہیں سے شروع ہوئی لا الہ الا اللہ تفلحو کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے یہ اساسی اور بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ماں کی گود میں نعمت عطا فرمائی ہے پیدا ہوئے تو پہلے ہی دن ہمارے کان میں اذان کہی گئی دوسرے کان میں اقامت کہی گئی اور بولنا شروع کیا تو ماں باپ نے سب سے پہلے اللہ کا نام بلوایا اور کلمہ پڑھایا یہ ایک اقرار ہے اس اقرار کے بعد اس کلمے کے تقاضے ہیں اور ہر بندے کے ذمے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لا کر پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اسی لیے زندگی ہے کہ آدمی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ایک تقاضے ہمارے جسم کے ہیں اور ایک تقاضا یہ اپنے دین کا ہے ایمان کا ہے جسمانی تقاضے میں کھانا پینا سونا راحت حاصل کرنا یہ اس کے تقاضے ہیں اس کا بھی حکم ہے کہ آدمی وہ بھی پورے کرے کھانا کھائیں پانی پیویں آرام کریں نکاح کریں بچے ہوں گے تو ان کی پرورش کریں ان کو دین سکھاوے ادب سکھاوے لیکن ایک تقاضا آدمی کے دین کا ایمان کا ہے کہ آدمی ایمان لا کر اپنے ایمان پر جمے اس پر ثابت قدم رہیں اس لیے کہ اس دنیا میں ایسے اسباب ہیں جو آدمی کو ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اس کو جمنے نہیں دیتے وہ بندے کو اس کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے دین پر اپنے ایمان پر جمے ثابت قدم رہے استقامت کے ساتھ رہیں الذين قالوا رب اللہ ثم استقاموا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ جمے ہوئے ہیں کہ وہ ثابت قدم ہے اپنے دین پر اپنے ایمان پر اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جیسے زندگی کے تقاضوں کو آدمی روز پورا کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے کماتا ہے آرام کرتا ہے اور جن چیزوں کو تقاضے سمجھتا ہے ہر آدمی پورا کرتا ہے اس پر زندگی لگا دیتا ہے حالانکہ وہ ضروریات زندگی سے متعلق ہیں اور ان تمام ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں جتنے بھی جاندار ہیں چوپائے ہوں دو پائے ہوں پرندے ہوں شرندے ہوں درندے ہوں انسان ہوں جو بھی ہیں ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہیں اس کی ذمہ داری میں ان کی روزی وہ ان کو مل کے رہے گی اس لیے ہر آدمی زندگی کی ایک مدت تک بغیر کمائے کھاتا ہے بچے جوان ہونے تک کماتے نہیں ہوں اور کھاتے ہیں پھر بڑھاپے میں آدمی بغیر کمائے کھاتا ہے اور بغیر کام کیے ہوئے کھانے والے بہت سارے ہیں دنیا میں ان کو کوئی کام کاج نہیں لیکن روزی کے ذرائع ان کے پاس کے روزی روٹی کا انتظام ہو ہے وہ ہی کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری میں ہے تو ان کو مل کے رہے گا وہ اتنے سارے جانور ہیں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے جتنے پرندے اڑ رہے ہیں آسمان میں ان کی کوئی کاروبار ہے ارے بھائی کوئی کاروبار ہے ان کا اور اتنی ساری سمندر میں مچھلیاں ہیں ان کا کوئی کاروبار ہے وہ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں قسم قسم کی ہیں یہ اللہ کی ذمہ داری میں وعدہ ہیں اللہ کا ایسے انسانوں کو بھی وعدہ کیا ہوا ہے لیکن چونکہ انسان کو آزمانا ہے مقصد زندگی یہی ہے اس کی آزمائش ہے اس لیے بلو اکم ایم احسن کہ وہ تم کو آزما رہا ہے پرکھ رہا ہے جانچ رہا ہے دیکھ رہا ہے تو آزمائش کے طور پر یہ کچھ کام کاج کاروبار بیوی بچے ہے اس میں آزمائش ہے ان نمام والم و اولاد کم فتنا کہ تمہارے مال اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ اس میں آدمی کیسا رہتا ہے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرتا ہے اپنے آپ کو دین پر جماتا ہے یا پھر مال اولاد میں آدمی جو ہے بے خوف ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے اپنے نفس کا بندہ ہو جاتا ہے یہ آزمائش ہے اس لیے ہر انسان کے ذمے ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا سیکھے ہر ایک کے ذمے جیسے دنیا کے امور میں آدمی ان امور کا علم حاصل کرتا ہے اور عملی طور پر اس کا تجربہ لیتا ہے تو زندگی پر آدمی جمع رہتا ہے بیوی میں بچوں میں کاروبار میں معاشرے میں وہ ثابت قدم رہتا ہے اور جمع رہتا ہے اور اگر اس نے اس میں بھی اس تجربہ حاصل نہیں کیا ہے تو جمتا نہیں ہو کاروبار ایک کرے گا دو چار مہینے میں دوسرا بدلے گا دو چھ مہینے میں تیسرا بدلے کہ جمع ہی نہیں ہے سیکھا ہی نہیں ہے اس نے زندگی کو گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا ہے تو گھر میں بھی نہیں جم پاتا ایسے دین پر چلنا اور ثابت قدم رہنا اس کی ایک مشق ہے کہ آدمی اپنے ایمان پر جمع رہے حالات آئیں گے کبھی بیماری ہوگی کبھی تندرستی ہوگی کبھی فقیری ہوگی کبھی امیری ہوگی فقیری میں بیماری میں گھبرا نہ جاوے اور تندرستی میں امیرے میں اترا نہ جاویں دونوں چیزیں ہیں کبھی تو آدمی اترانے لگتا ہے اور کبھی گھبرا جاتا ہے تو نہ گھبراوے نہ اتراوے درمیانی چال چلے ان انسان جزوعا واذا مسه الخير و الا المصلين کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے اللہ خود کہہ رہا ہے جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ بڑا جلد باز ہے حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے ذرا تکلیف ہوتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے ذرا سر میں درد ہوا تو پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے چلانا چیخنا شروع کر دیتا ہے انتیس دن تندرست رہا کسی کو نہیں کہا لیکن مہینے میں ایک دن سر میں درد ہو جاوے تو واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بڑا جلد باز ہے گیارہ مہینے خوب کمایا کچھ نہیں بولا لیکن ایک مہینے اگر مندی آ جاوے تو مارکیٹ میں جب مندی آتی ہے نا تو دیکھنا سارے بیپاری بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہیں بولو نا بھائی گیارہ مہینے خوب کمائے اس کا تذکرہ کم کرتے ہیں اور مندی آئی تو بار بار بولتے کیا کر رہے یار بہت پندرہ دن ہو گئے ابھی پندرہ دن سے ایسا چل رہا ہے بیس دن ہو گئے حالانکہ بھوکے نہیں مریں گے لیکن یہ جلد باز ہے بڑا جلد باز ہے اللہ کہہ رہا اِد احمد سہ الخیر منواں اور اللہ پاک ذرا دو پیسے دے دے تو چال بدل جاتی ہے اس کی ذرا بازو میں طاقت دے دے تو بول بدل جاتے ہیں کہ اترانا لگتا ہے ہاں لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے المسلین جو نماز پڑھنے والے یعنی ایمان والے ہوتے وہ ایسا نہیں ہوتے وہ اتراتے نہیں نعمتوں میں اور مصیبتوں میں گھبراتے نہیں جمے رہتے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نعمتیں ہوتی ہیں تو شکر گزار رہتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتے تکلیف آتی ہے تو کیا کرتے ہیں تکلیف میں کیا کرتے ہیں ارے بولو نا بھائی صبر کرتے ہیں صبر کرنا سیکھ لیا ساری تکلیفیں آسان کہ کوئی تکلیف تکلیف ہی نہیں ہے پھر صاحب ہی بھی رہے آدمی کہ آدمی صبر کرے اور نعمتوں میں ہوگا تو شکر گزار رہے گا اللہ کا حکم پورا کرے گا تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے نعمتوں میں شکر گزار کیسے بننا اور مصیبتوں میں تکلیفوں میں صبر والا رہنا اور اپنے دین پر اپنے ایمان پر حضور علیہ السلام کے طریقے پر ثابت قدم رہنا اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کو سیکھنے سکھانے کا رواج گھروں میں نہیں ہے گھروں میں تو وہی بے ایمانی کی باتیں ہیں جھوٹ ہیں دھوکہ ہیں غیبتیں ہیں نمازوں میں سستی ہے وہی ساری چیزیں ہیں کمزوریاں ہیں گھروں میں یہ کمزوریاں ہیں اس کا ماحول نہیں ہے ایک نماز جیسے فریضے کا بھی سو فیصد ماحول نہیں ہے کہ سارے گھروں میں سب نماز پڑھتے ہوں جو ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے تو پھر دیگر دین اور آگے کی جو چیزیں ہیں اس کا ماحول گھروں میں نہیں اس وجہ سے پروان چڑھنے والے نسل جو ہیں وہ بھی اسی چیزوں کی عادی ہو رہی ہے جن چیزوں کا ماحول گھر میں محلے میں ہے اور ایمان اور عمل کے اعتبار سے تربیت میں کمزوری رہ جاتی اور تھوڑی سی کمزوری نہیں بہت زیادہ رہ جاتی کہ آدمی بڑھاپے تک پکا نماز ہی نہیں بن پاتا بوڑھا ہو گیا ابھی بھی پانچ وقت ہی نہیں پڑا بڑھاپے تک آدمی سچا مسلمان نہیں بن پاتا کیونکہ وہ جس ماحول میں ہے اس ماحول میں وہ چیزیں نہیں ہیں اس ماحول میں اس کے خلاف کی چیزیں ہیں جو آدمی کے اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے زد پہنچاتی ہے ایسی چیزیں ماحول میں گھر میں بازار میں ایمانی ماحول نہیں ہے عبادت کی فضا نہیں ہے اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں ہے یعنی اتنا بھی ماحول نہیں ہے کہ قرآن شریف کو ناظرہ اچھی طریقے سے آدمی پڑھ لے اس لیے اکثریت وہ ہے کہ جو قرآن شریف ناظرہ بھی صحیح پڑھنا نہیں جانتے اکثریت وہ ہے اندر دیکھ کر پڑھنا ہے بچپن سے اللہ کے مکتب میں پڑھا ہے لیکن آگے جا کر اس کا ماحول نہیں تو وہ بھی بھول جاتا ہے تو پڑھنا درست نہیں ہے تو عمل میں کیسے آئے گا اس کا حل ہے یہ تبلیغ کا کام کہ آدمی راہ خدا میں جماعت میں نکل کر ایمان پر مشق کرے عبادت کی مشق کرے دین کو سیکھنے سکھانے کی مشق کریں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی اور اپنے آپ کو سوارنے کی آدمی مشق کریں یہ اس کا ایک عملی مدرسہ ہے بعض لوگ کہتے کہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے کہ کبھی اس مسجد میں کبھی وہ مسجد میں کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں کبھی اس ضلع میں کبھی اس ضلع میں ہے آدمی راہ خدا میں نکل کر ان چیزوں کو سیکھے سمجھیں جو زندگی کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں ایمان پر ثابت قدم رہنا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے طریقے پر ثابت قدم رہنا اپنے دین پر ثابت قدم رہنا کہ آدمی کسی حال میں اپنا دین نہ چھوڑے کسی حال میں بھی چاہے فقیری کا حال ہو یا امیری کا حال ہو چاہے ماحول میں خوف ہو یا امن ہو کہ ماحول میں خوف ہے تو خوف میں دین چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اور ماحول میں امن ہو جائے گا تو ہم بے قابو ہو جائیں گے ایسا بھی نہیں ہوگا بلکہ ہر حال میں دین پر چلنا اور دین پر ثابت قدم رہنا اس کی مشق ہے یہ تبلیغ میں اس لیے یہ بڑی ضرورت ہے ہماری خالی آنا جانا نہیں ہے بلکہ نکل کر ان چیزوں پر مشق کرنا ہے محنت کرنی ہے سیکھنا ہے اصل تو یہ سیکھنا تھا گھر سے بچپن سے ہی لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر میں ماحول ہی نہیں ہے اس کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کو نماز سکھاتے ہیں اور پھر روزانہ پابندی سے پانچ وقت ان کی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں بہت کم ملیں گے ایسے کتنے گھر ایسے ہیں جس میں سو فیصد سب نمازی ہیں کہ چار بالغ ہیں پانچ ہیں آٹھ ہیں بالغ جو ہیں سب روزانہ نماز پڑھتے ہیں ایسے دیگر دین کی باتیں ہیں نماز تو ایک اساسی بنیادی چیز ہے جو عام ہے اس لیے یہ بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی گزارش کریں دوسروں کو بھی یہ بات سمجھاویں کہ وہ بھی راہ خدا میں نکل کر دین پر چلنا سیکھیں بتاو ایک دوسروں جیسے ایک آدمی کہیں علاج کرواتا ہے کسی بیماری کا اور اس جیسا بیمار دوسرا ملتا ہے تو فوراً وہ کہتا ہے کہ آپ فلاں ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرو مجھے بھی یہ تکلیف تھی ایک مہینے سے میں علاج کر رہا ہوں مجھے بہت فائدہ ہو رہا آپ بھی ان کے پاس جائیے میں ساتھ میں چلوں گا کب جانا ہے بتائیے اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے ایسے ہی ہر مسلمان خود سیکھتے ہوئے دوسروں کو اس کی ترغیب دے وہ بھی سیکھے جہالت کے ساتھ دنیا سے نہ چلے جائیں دین کی کمزوری کے ساتھ آدمی دنیا سے نہ جاوے اس لیے کہ خبر میں جاتے پہلا سوال دین کا ہوگا وہاں کاروبار کا کوئی نہیں پوچھے گا وہاں پراپرٹی کا سوال نہیں ہوگا کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو وہاں پر مکان دکان کا سوال نہیں ہوگا کتنے مکان آپ کے پاس تھے کتنی دکانیں تھیں تاکہ اس بنیاد پر آپ کو کامیاب کر دیا جاوے کہ بہت محنتی آدمی تھا زندگی بھر کمایا ہے دس گھر چھوڑ کے آیا ہے اس کو جانے دو آگے اس نے باپ دادا کی چھوٹی دکان کو بڑی دکان بنائی اس نے بڑا کارنامہ کیا ہے اس کو جانے دو ایسا ہوگا خبر میں یہ سوال ہوں گے خبر میں آدمی کا دین پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دین کیا لے کر آئے ہو ماں دینوں کو کہ تمہارا دین کیا ہے آدمی نے دین پر عمل کیا ہوگا تو بتائے گا نا وہاں وہاں آدمی کی یہ معلومات کام نہیں لگے گی کہ معلومات کی بنیاد پر جواب دے دیں وہاں تو آدمی کا عمل بولے گا عمل کی بنیاد پر آدمی جواب دے گا اور قیامت میں بھی عمل تولا جائے عمل کتنا لے کر آیا ہے اس کا وزن ہوگا قیامت میں اور یہاں آدمی کو دین پوچھا جا رہا ہے ماں دین حکم کہ تمہارا دین کیا ہے تمہارا رب کون ہے اب آدمی نے دنیا میں محنت کر کے اللہ کی ربوبیت کا یقین دل میں پیدا کیا ہے کہ سب طرف سے نظر ہٹا کر دکان سے مکان سے کاروبار سے کھیتی باڑی سے اور دنیا کے جو اسباب نظر آ رہے ہیں وہاں سے ہٹا کر ایک اللہ کا یقین دل میں پیدا کیا ہے تو قبر میں آسانی سے کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے یقین کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ سب میں نفع نقصان پہنچانے میں محتاج ہے اللہ چاہے گا تو نفع پہنچے گا اللہ ڈالے گا تو نفع آئے گا اس دکان میں ورنہ گھاٹا آئے گا اس لیے آپ دیکھو روزانہ بازار میں بہت سی دکانیں بند ہو رہی ہیں تو کیا ہوا کہ گھاٹا ہو ہوگا پھر اسی دکان میں دوسرا کوئی آتا ہے بہت سی فیکٹریاں روزانہ بند ہو رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو جاتی کہ بھائی دیوالیہ پھونک دیا ہے بڑی بڑی کمپنیوں نے کہ گھاٹا ہو گیا ملکوں نے دیوالیہ پھونک دیے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے وہ یقین پیدا کرنا کہ اللہ کرتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے وہی مارتا جلاتا ہے وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے کامیابی ناکامی کا مالک اور کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے یہ یقین اندر پیدا کیا ہے تو وہاں یہ سوال ہوگا قبر میں ہم سب سے کہ تمہارے نبی کون ہیں اب آدمی کے دل میں آپ ہیں تو بتا سکے گا وہاں خالی زبانی جمع خرچ وہاں نہیں چلے گی کسی کی بہت کچھ پڑا ہوا ہے بہت کچھ یاد ہے بہت کچھ دماغ میں ہے لیکن وہاں چلے گا نہیں وہ وہاں تو آدمی کا عمل چلے گا کہ جو عمل میں ہوگا وہ بولے گا آدمی کہ میرے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری ہے یہاں یہ اس کی محنت ہے کہ آدمی یہیں رہتے ہوئے اپنی قبر کی تیاری کریں اس لیے کہ وہ پہلی منزل ہے وہاں جا کر کام پورا نہیں ہوتا وہاں سے شروعات ہوتی ہے عالم آخرت کی پہلی منزل وہ ہے پھر آگے جا کے اور میدان محشر میں ہے اللہ کے سامنے حساب کتاب ہے سوال جواب ہیں زندگی کا جوانی کا مال کا علم کا مال خرچ کرنے کا کمانے کا اس مبارک کام سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو ایسا بنا دے ایسا گزار دے کہ قبر میں آسانی سے جواب دے سکے اور میدان محشر میں وہ آسانی سے جواب دے پائیں ایسی تیاری یہاں کر لیں بچے کا ایگزام ہوتا ہے تو ماں باپ بھی رات رات بھر جا کے تیاری کرواتے ایک ایگزام ہے اور ایسی ایگزام ہے کہ وہ, وہ کامیاب ہونے کے بعد بھی ابھی کامیاب نہیں ہوا کہ غم ہونے کے بعد پاس ہونے کے بعد بھی ابھی کامیاب نہیں ہے اس کے پیچھے کیسی محنتیں کوششیں ہیں ایسے اس آخرت کے خاطر یہ محنت یہ کوشش کرنا اپنا ایمان بنانا اپنی عبادت سنوارنا اپنے اخلاق کو اچھا کرنا زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا اور اس مطابق خود زندگی گزارتے ہوئے پورے عالم میں مبارک زندگی زندہ ہو اس لیے اس وقت مبارک ہیں وہ افراد اشخاص جو جماعتوں میں جا رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ کون کون جا رہے جماعت میں اس وقت پورے مجمع میں جو جماعتوں میں جا رہے ہیں اس وقت ذرا کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ آپ لوگ آگے آ جاؤ یہاں آپ حضرات بھی آ جاؤ پیچھے والے بھی ذرا ان کو جگہ دو بھائی آنے کے لیے ادھر آ جاؤ آپ یہاں آ جاؤ آگے آگے چلنا شروع کر آگے آ جاؤ بھائی تھوڑے آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ اور اور پیچھے ہو جاؤ اور پیچھے ہو جاؤ اور پیچھے ہو جاؤ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ آپ پہلے سے آگے آئے تھے ان کے اکرام کا ثواب ملے گا آپ کو ان کے لیے آپ جگہ بنا اور آگے آؤ ادھر سب سامنے آ جاؤ گے بھائی جو بیٹھے ہوئے تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ ان کے لیے جگہ بنا دو ایک منٹ ابھی ٹھہر جاؤ ابھی بیٹھو مت ابھی بیٹھو مت پہلے سب آگے آئے آپ لوگ بھی آ جاؤ بھائی ان کے لیے جگہ کرو آگے آنے کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ دیکھو یہ ہمارے بھائی جماعتوں میں جا رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے آ جاؤ آ جاؤ آپ تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ پیچھے تھوڑی جگہ ہو جائے گی ان کے لیے ہاں، پہلی سب تھوڑی آگے آ جاؤ پیچھے ان کے لیے جگہ ہو جائے ان کے پیچھے آ جاؤ پیچھے ادھر ان کے پیچھے آپ لوگ ادھر آ جاؤ پیچھے ماشاء اللہ آ جاؤ رہنے دو اس کو رہنے دو اسی پر بیٹھ جاؤ بچھا دو اس کو دونوں بچھا دو اب بیٹھ جاؤ تو یہ حضرات اس وقت نیت کر کے آئے ہیں تیاری کر کے آئے ہیں یہ اس وقت جا رہے لیکن باقی جو رہے وہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی ضرور جائیں گے جاؤ گے انشاءاللہ کون کون جائیں گے اللہ سب کے لیے آسان فرمائے اور چار مہینے لگا دیں چار مہینے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام کی پہلی سیڑھی چار مہینے ہے پہلی سیڑھی ہے کہ آدمی چار مہینے لگا کر داخل ہوتا ہے چار مہینے لگانے سے آدمی کے اندر کوئی بات پیدا ہوتی ہے اگر صحیح وقت لگاوے یہ تو دنیا میں سب جگہ شرط کہ آدمی پانچ سال کسی کالج میں رہا لیکن صحیح وقت نہیں گزارا وہ کامیاب نہیں ہوتا حالانکہ پانچ سال رہا ہو ایک آدمی نے پانچ سال دکان چلائی لیکن طریقے سے نہیں چلائی تو گھاٹا کھاتا ہے وہ ایسے تبلیغ میں بھی جو لوگ صحیح وقت گزارتے ہیں وہ نفع اٹھاتے ہیں زندگی بن جاتی ہے ہزاروں لوگوں کے تجربے ہزاروں لاکھوں دنیا بھر میں ملکوں میں بھی یورپ میں امریکہ میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ بالکل آوارگی میں تھے عیاشی میں تھے اللہ کو نہیں جانتے تھے جماعت میں وقت لگایا اور ماشاءاللہ اللہ اچھے دیندار بن گئے علم حاصل کیا انہوں نے شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح ہو تو دنیا میں ہر کام میں یہ شرطیں تو یہاں بھی آپ حضرات سے گزارش ہے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ شاء چار مہینے ضرور لگائیں گے لگاؤ گے ان کون کون لگائیں گے کب لگائیں گے مرنے کے بعد لگائیں گے مرنے کے بعد لگائیں گے مرنے سے پہلے لگائیں گے ارے بھائی مرنے کے بعد لگائیں گے مرنے سے پہلے لگائیں گے اور پتا ہے کسی کو موت کب آئے گی تو کب جانا چاہیے ابھی جانا چاہیے کہ آدمی فوراً تیاری کر لیں اور نکلنے کا ایک سہم ہوتا ہے آدمی کو نکل جانے کے بعد ساری چیزیں اللہ آسان کر دیتا ہے ہاں بندہ ہیں آدمی اسباب میں ہے تو اس کو یہ کہا کہ اپنے اسباب کو تھوڑا ٹھیک کر لیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں کیا کریں سب کچھ ٹھیک تو کسی کا بھی آج تک نہیں ہوا ہے ارے ہوا ہے اور آدمی دنیا سے چلا گیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا یہ دنیا ہے یہاں ایسا ہے اسی لیے تو دنیا ہے جنت ایسی جگہ ہے جہاں سب کچھ ٹھیک ہیلتھ ٹھیک وہاں حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوں گے وہاں آپ نے فرمایا تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے کبھی آدمی بوڑھا نہیں ہوگا وہ جنت ہے کبھی بیمار نہیں پڑے گا وہ جنت ہے کبھی کوئی غم نہیں ہوگا آدمی کا وہ جگہ کہاں ہے دنیا میں ہے کوئی جگہ کوئی ٹاپو ہے ایسا کہ جہاں کوئی غم نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مصیبت نہ ہو ہیں کوئی بیماری نہ ہو کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں سب کچھ ٹھیک جنت میں ہے جہاں سے ہم آئے ہیں آدم علیہ السلام کہاں سے آئے وہاں سے آئے ہیں اور وہی منزل ہے سب کی وہاں جانا ہے اب یہ کہ جو ٹھیک ٹھیک چلے گا وہ جائے گا وہاں اللہ کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا تو اپنی منزل پر پہنچے گا اللہ پہنچائے گا اس کا وعدہ ہے کہ وہ مومنین کو متقین کو وہاں پہنچا دے گا تو اس لیے جتنا ہو سکے جلدی کوشش کرنی چاہیے ورنہ یہ دنیا چھوڑے گی نا آدمی ہاں یہ ایک جال کی طرح ہے جال ہوتا ہے جال شکاری جال بچھا دیتا ہے اور اس میں کچھ دانے ڈال دیتا ہے گیہوں کے چاول کے ڈالتا ہے پھر آتے ہیں کبوتر دانے دیکھ کر بڑے شوق سے آتے ہیں وہ اور وہ اس فکر میں بس ابھی دانے چن کے یہاں سے جلدی چلے جائیں گے فوراً نکل جائیں گے اور اپنے گھونسلے تک پہنچ جائیں گے لیکن جیسے وہ دانوں پر اترتے ہیں تو دانوں کے ساتھ ساتھ دوسری جال بھی ہوتی ہے وہاں وہ جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ کبھی گھر واپس جا سکتے ہیں ارے کبھی جاتے ہیں ایسے دنیا بھی ایک جال ہے اللہ نے آگاہ کیا ہے اس دنیا سے اس نے اس کو بنایا ہے اس لیے یہاں چوکن نہ رہنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ یہاں عقل مند کون ہے جو اس جال میں پھنس جاوے وہ عقل مند نہیں ہے یہاں چاہتوں کی جال بچھائی ہوئی ہے کس کی جال ہے چاہتوں کی خواہش ہے آدمی بس اتنا کما لوں ایسا گھر بنا لوں ایسی گاڑی لے لوں ایسا موبائل لے لوں ایسے چاہتے ہیں کہ چاہتوں کی جال میں آدمی ایسا پھنستا ہے کہ دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا اس کو اور جو کچھ دین کی بات سننے والے لوگ ہیں اجتماع میں بیان میں تعلیم میں تو وہ بھی اسی اس میں رہتے ہیں کہ بھائی بس ایک سال تو تھوڑا سا اتنا ٹھیک کر کے اگلے سال چلا جاؤں گا بس یہ تین مہینے میرے سنبھالنے کے تین مہینے سنبھال لے بس جون میں چلا جاؤں گا اور بعضوں کا بس یہ رمضان نکل جاؤ یہاں تھوڑا سا بس رمضان کے بعد چلا جاؤں گا ایسے دسیوں رمضان چلے گئے اور بہت شوق ہے تو بیسویں اور رمضان گزر کر وہ بھی دنیا سے چلے گئے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے طے کرو انشاءاللہ کہ اپنا دین سیکھنے سمجھنے کے لیے چار چار مہینے لگائیں گے نیت کرتے ہیں خالی رسمی طور پر نہ کہیں دل سے نیت کریں نیت ایک بیج ہے وہ دل کے اندر پڑتا ہے اور جو بیج آپ نے اگایا ہے اس کو اگنا ہے اللہ اگاتا ہے اس کو بندے کے ذمے کے سچی نیت کریں اور اس جال میں نہ پھنسے چاہتوں کی جال میں بیوی بچے کاروبار مکان دکان سواری یہ چاہتیں آدمی کی ہو جاتی اس میں ایک حد تک ضرورت ہے یہ چیزیں ضرورت کی بھی ہیں مکان نکاح کھانا کپڑا یہ ضرورت بھی تو بقدر ضرورت اگر آدمی اس میں ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن ضرورت سے زائد اگر آدمی اس میں گیا تو وہ جال میں پھنسا ہوا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نکل لیکن نکل نہیں نکل جیسے وہ پرندے کی ضرورت ہے ایک دو دانے کہ وہ جال سے باہر رہ کر اندر سے ایک دو دانے لے لے تو لے کر جا سکے گا لیکن مزید لالچ میں آیا ہے وہ جاتا ہے دھیرے دھیرے اندر جاتا ہے پہلے باہر اترا ہوا ہے باہر سے دیکھا دو چار دانے اس کا پیٹ بھر گیا ہے لیکن پھر ابھی اور آگے بڑھا ہے تو پھر وہ پھنستا ہے تو اس لیے اس میں پھنسنا نہیں ہے آپ نے فرمایا القی سمندان انفسا وامل عامر علیما بادل عقل مند وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو رکھے اپنے اوپر کیا رکھے قابو رکھے اور مرنے کے بعد کام آنے والے عمل کرے جو اس کو موت کے بعد کام دیں گے اور بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنی جی کی چاہت ہے پوری کرتا رہے اور اللہ سے اچھی امید رکھے تو اس لیے اس کو سیکھنا سمجھنا اس وقت جو جا رہے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ نیت کریں جو سب سے بڑی بنیاد ہے دین میں ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے ان امال و بن نیات و ان نما لک المر امانوا کہ آدمی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی اس لیے نیت اچھی کریں کہ ہم اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے اس کی محنت کے لیے جا رہے اس کام میں اپنی جان مال ہے کہ آدمی اپنی جان اپنا مال لے کر جاؤ اپنا سامان تیار کر لیں سردی کا موسم ہے تو سردی کے حساب سے سامان لیں اور دیگر اپنی جو ضروریات ہے اپنے ساتھ رکھیں کوئی بیمار آدمی ہے تو پورے سفر کی گولیاں یہیں سے لے لیں مرتبہ بیس دن کے لیے بیس دن کی وہاں سے لے لیں گے وہاں نہیں ملی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے پوری جتنی گولی اور دوائی ہیں آدمی ساتھ میں رکھ لے پورے سفر اور کوئی ضروریات ہیں ایسی وہ آدمی اپنے ساتھ رکھے تاکہ سفر میں پریشانی نہ ہو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے اور جماعت کی شکل ہوتی ہے دس بارہ آدمیوں کی جماعت ہوگی ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے جن کو ذمہ دار مشورے سے بناوے وہی ذمہ دار بنے دل میں ایسا دائیا نہ ہو کہ مجھے ذمہ دار بنایا جائے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی جس کے دل میں بھی ایسا دائیا ہو کہ مجھے امیر بنایا جائے تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی اور جس کے دل میں دائیا نہیں ہے اور لوگ اس کو مل کر بنا دیں تو اس کے اوپر اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو تو اللہ کی مدد سے کام چلتا ہے تو پھر آسان رہتا ہے کہ اصل کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے وہی آسان کرتا پھر جن کو ذمہ دار بنا دیا جائے ان کی اطاعت کریں اس کام میں اس کی مشق ہے جیسے میں نے عرض کیا نماز کی مشق ہے ایمان کی مشق ہے ایسے اطاعت کی مشق ہے اس وقت جس کی سب سے زیادہ کمی ہے یہ جو ماحول ہے پوری دنیا کا اس وقت وہ آزادی کا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند بنایا ہے آزاد نہیں پیدا کیا اس کو تابع کیا ہے کہ وہ تابے داری میں رہے اللہ رسول کی تابے دار بن کے رہیں اور دنیا میں بھی دنیا میں جو دینی اعتبار سے رہنما ہیں رہبر ہیں بڑے ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کی طرف لے جانے والے ہیں ان کے تابے دار بن کے رہے آزاد نہ رہے آزادی کی ایک حد ہوتی ہے جو اللہ نے دے دی ہے حقوق جو جنہیں دیا نا وہ آزادی کے حق ہے آدمی اس سے زیادہ باہر جانے کی کوشش نہ کرے اللہ نے اختیار دیا آدمی جس اللہ نے بنایا ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے آزادی کس کو کہتے ہیں اور آدمی کی نجات اور کامیابی کس میں ہے اطاعت کی مشق ہے اس میں کہ آدمی ماننے والا بنے فرما بردار بنے اطاعت کرنے والا بنے نفس کا بندہ نہ بنے کہ مرضی میں آیا تو مسجد میں ہے مرضی میں نہیں تو باہر بیٹھا رہا کبھی تو اذان سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ گیا اور کبھی نماز پوری ہو گئی وقت بھی نکل گیا نماز قضا کر دی تو ایسا نہ بلکہ تابے دار ہو پانچ وقت اذان ہوئی تو پانچوں وقت مسجد زندگی بھر معمول میں اس رہے کہ بھائی اذان ہوئی تب اطاعت ہے اطاعت کیا ہے کہ آدمی نماز پڑھے اس کی ایک مشق ہے اس لیے فرما برداری سے اطاعت کے ساتھ وقت گزار اس راستے میں نکل کر جو بنیادی کام کرنے ہیں وہ یہ چار کام ہیں جس سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے اصلاح ہوتی ہے رہبری ہوتی ہے آدمی کو ہدایت ملتی ہے اس سے وہ کام ہے دعوت عبادت دین کا سیکھنا سکھانا اور خدمت یہ چار کام ہیں دعوت ہے عبادت ہے دین کا سیکھنا سکھانا ہے اور خدمت بلکہ یہ زندگی بھر کے چار کام ہیں تبلیغ میں تو اس کی مشق کرنا جانا ہے کہ آدمی دین کا دائی ہو ہر مسلمان دعوت دینے والا ہو ہر مسلمان دین کی بات کرنے والا ہو دعوت دے کر مشق کرے اس ایک آدمی کو دو آدمیوں کو پانچ آدمیوں کو دس آدمیوں کو ٹرین میں بیٹھے ہیں تو وہاں ہم دعوت دے رہے ہیں بس میں بیٹھے ہمارے پاس کوئی مسلمان بھائی ہے تو اس سے بات کر رہے ہیں اپنے ساتھی سے آپس میں دین کی بات کر رہے ہیں دعوت دینا ہے اور جماعتوں میں جب وہاں ہم رہیں گے مسجدوں میں قیام ہوگا تو وہاں روزانہ پانچ قسم کے گشت ہوتے ہیں ان گشتوں میں دعوت دینا ہے گشت میں جو نکلتے ہیں دو عام جو گشت ہے اس میں دو تین آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے ایک گشت ہوتا ہے شام کو جو عمومی گشت کرتے ہیں بعد یا مغرب بعد تو اس میں سات آدمی یا دس آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے باقی دو آدمی تین آدمیوں کی جماعت بنا کر دن بھر گشت کرنے ہیں یعنی لوگوں سے گشت کے معنی پھرنا فارسی کا لفظ ہے گشتن پھرنا تو دین کی دعوت لے کر پھرنا خالی پھرنا نہیں دین کی بات لے کر اللہ کی بڑائی کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کی بات یہ باتیں کرنا کہ اللہ ایک ہے اللہ بڑا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے زمین آسمان کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے اسی نے سب کو بنایا ہے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے ایسے اللہ کی بڑائی کی باتیں کریں اللہ کی عظمت کی باتیں کریں اور حضور علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کی بات ہے یہ بہت بڑی دعوت ہے جو دعوت لے کر خود آپ علیہ السلام تشریف لائے جو دعوت خود آپ نے دی ہے تو وہ دعوت دینا سیکھنا ہے اس وقت ہمارے ماحول میں دعوت نہیں ہے باپ بھی بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے دین بلکہ وہ شرم کی بات ہو گئی شرم آتی ہے اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو سامنے والے اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے کیا ہر وقت دین کی بات کرتا رہتا ایسا کہتے حالانکہ دین کی بات اچھی بات ہے اللہ کی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس میں عبادت کی باتیں ہیں اخلاق کی باتیں ہیں اعمال کی باتیں ہیں لیکن وہی بات ہے جو آپ فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ بھلائی کی بات کہنا چھوڑ دیں گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ بات عام تھی کہ لوگ بھلائی کی بات کرتے تھے برائی سے روکتے تھے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہوگی پھر آپ نے کہا کہ تم کو اس پر تعجب ہے اس سے آگے ایسا ہوگا کہ لوگ برائیوں کی دعوت دیں گے اور بھلائی سے روکیں گے کسے روکیں گے بھلائی سے روکیں گے نیک کام کرنے سے روکیں گے سیٹ نوکر سے کہہ رہا کہ نماز وماز پڑھنے جانے کا نہیں تجھے دکان پر بیٹھنے کا ہے ایسا وہ کہہ رہا کہ نماز نہیں پڑھنے کی یہاں بیٹھنے کا اگر وہ سچ بولے تو کہہ دیکھو یہاں دکان پر تم سچ بولو گے تو کام چلے گا نہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے یہاں تو اس کو سچ بولنے سے وہ روک رہا اگر جھوٹ بولو ایسا کہو ایسا نہیں ایسا کہو ہم جو کہیں وہ بتاؤ درخت ایسے اور ماحول میں بھی ہوتا ہے کہ برائی کا حکم کیا جاتا ہے کہ ایسا کرو گھر میں بہت سارے امور ہیں جس میں ماں باپ بچوں کو حکم دے کہ ایسا کرو برے کام کرو اور بھلے کاموں سے ان کو روک دیا جاتا ہے کہ جوان بیٹا داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے ابھی مت رکھو تم کو لڑکی کون دے گا داڑھی رکھو گی جیسا کہ تم شادی نہیں ہوگی تمہاری کیسا کہ برائی کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کیسا برا کام کرو آپ کی سنت کے خلاف کام کرو اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہماری کامیابی ہے کہ دین کی سمجھ چلی گئی ہے اس لیے اس محنت میں گشتوں کے ذریعے سے اس کو بولنا شروع کیا ابھی تو بولنا شروع ہی کیا ہے بہت کم لوگوں نے پانچ فیصد لوگوں نے اور بعض کہنے لگے کہ یار بہت باتیں ہو گئی دین کی ابھی تو شروع ہی ہوا ہے بولنا اور کہتے بہت باتیں ہو گئی باتیں تو بہت ہو گئے ایسے کہتے یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے کہ ابھی تو دو پرسنٹ لوگ ہیں بستی میں جو دین کی بات کرنے والے ہوئے ہیں دو پرسنٹ لوگ ہیں جو بولنا شروع کیے ہیں ہو گیا بہت باتیں ہو گئی ابھی تو ابتدا ہے اس لیے ایک مشق ہے دعوت کی ہے کہ ہر ہر ساتھی جو ہے دعوت دیں جس مسجد میں پہنچے اپنا نظام بنا لے مشورہ کرے آپس میں یہ ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مشورہ دیا جو ابھی نکلا ہوا ہے ہر جگہ سے نہ گھر میں مشورہ ہے نہ خاندان میں مشورہ ہے نہ بستی میں مشورہ ہے یہ بہت بڑی خیر اللہ نے اس میں رکھی تھی مشورے میں کہ کوئی بھی کام ہو دین کا دنیا کا تو آپس میں بیٹھ جاؤ اور غور فکر کرو بھائی کیسے کریں گے اس کو مشورہ کرو یہ ایک مشق ہے جماعت میں کہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں میری اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ کا دین زندہ کیسے ہو جاؤ اس کے لیے آپس میں جوڑیاں بنا دو دو تین تین کی جماعتیں بنا لیں اور جس بستی میں جس مسجد میں ٹھہری ہے جماعت اس کے اطراف کے جتنے گھر مسلمانوں کے ہیں چاہے سید ہو پٹھان ہو وہ کسی بھی برادری سے ہو کالا ہو گورا ہو فقیر ہو امیر ہو سب اللہ کے بندے ہیں ہمارا رشتہ اسلام کا ہے ہمارا رشتہ کلمے کا ہے ہر کلمہ گو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے چاہے وہ ہماری بات کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا بہت سو کو غلط فہمیاں ہیں غلط فہمی ہے تو ہم ان کی غلط فہمی کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیں گے انہیں کیونکہ ہم تو خیر خواہی کی بات لے کر جا رہے ہیں اور خیر خواہی کرنے والا آدمی لوگوں کی گالیاں کھاتا ہے جو خیر خواہ ہوتا ہے ہاں جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر وہ مریض کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو بہت سی مرتبہ الٹی سیدھی بول دیتا ہے وہ لیکن وہ اس کو دوائی دیتا ہے سمجھاتا ہے اس کو پھر کڑوی ہے دوا لیکن فائدہ اس میں آپ کا زیادہ ہے وہ پسند نہیں کرتا کڑوی دوا کھانا کیونکہ اسی میں شفا ہے اس کے لیے شفا اس میں ہے تو ڈاکٹر خیر خائی کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے ایسے اور دنیا کے شعبوں میں دیکھیں کہ خیر خائی کرنے والا کسی کی بات سے آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ کسی نے گالی دے دی کسی نے نہیں سنا کسی بھائی ہمارا کام تو خیر خواہی کرنا ہے کوئی سنے تو بھی کوئی نہ سنے تو بھی کوئی دعا دے گا تو آمین کہیں گے گالی دے گا تو صبر کریں گے کیا کریں گے کوئی گالی دے گا تو کیا کریں گے صبر کریں گے کہ اللہ کے لیے گالی کھا رہے ہیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا سننا ہے حکایت صاحب آئے فضائل اعمال میں حکایات صحابہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے آپ کی دعوت کے اور آپ کی عبادت کے آپ کے اخلاق کے قصے لکھے واقعات ہے وہ اس کو پڑھیں خوب دھیان سے پڑھیں تو پھر اندر ایک شوق پیدا ہوگا کام کرنے کا ہاں دائیا پیدا ہوگا اندر جو اصل چلاتا ہے اس لیے اس محنت میں فضائل کی تعلیم رکھی ہے کہ فضائل کی بنیاد پر جو آدمی اٹھے گا وہ کبھی چھوڑے گا نہیں کام فضائل کی بنیاد پر اٹھا تو اب سامنے حالات ہوں گے تو حالات کی وجہ سے ڈرے گا نہیں ناموافق حالات ہیں موسم ناموافق ہے تو آدمی گھبرائے گا نہیں سردی سے گرمی سے بارش سے کیونکہ صحابہ کے قصے ہیں کبھی سردیوں میں انہوں نے کام کیا کبھی بھوک میں کام کیا کبھی سواریوں کی کمی تھی تو اس میں انہوں نے کام کیا لوگوں کی شدید مخالفت تھی تو اس مخالفت میں کام کیا لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے تو بکر نے ہے تو عمر کے ہے تو عثمان علی اور دیگر مہاجرین اور انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے قصے اور واقعات ہیں تو پھر جماؤ پیدا ہوگا قدم اکھڑیں گے نہیں اس لیے خوب دعوت دیں گے اور وہی باتیں لوگوں کو بتائیں گے جو کتاب میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کی مشق کرنی ہے کہ جو کتابوں میں باتیں لکھی ہیں نماز کی فضیلتیں ہیں روزوں کی فضیلتیں آگے رمضان کا مہینہ آئے گا قرآن شریف کے پڑھنے کی سیکھنے کی تلاوت کی فضیلتیں ہیں سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلتیں شام کو سورہ واقعہ پڑھنے کی فضیلت ہے ملک پڑھنے کی فضیلت ہے تو وہ فضیلتیں ہمیں پڑھنی سننی ہیں تاکہ ہم خود بھی اچھا عمل کر سکیں اور یہ دعوت میں جو جائیں گے ہم دعوت دینے کے لیے دو دو آدمی تین تین آدمی گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملاقات کریں گے اس میں یہی باتیں کریں اور سب سے جا کر ملیں سب کو سلام کریں آپ نے فرمایا افش السلام کہ سلام کو عام کرو سلام کرے ایک دوسروں کو موقع ہے مسافہ کریں اصل سلام ہے اصل کیا ہے بولو نا بھائی اصل سلام ہے لیکن لوگ ملتے ملاتے مسافہ کرتے ہیں سلام کم کرتے ہیں کہ اصل سلام ہے سلام میں سلامتی کی دعا دیتے ہیں ہم اصل سنت کیا ہے سلام اور سلام کا تکمیلا مسافہ ہے سلام کے بغیر خالی مسافہ کریں تو وہ سنت نہیں ہے سنت کیا ہے کہ پہلے سلام کریں پھر مسافہ کریں خالی سلام کر لے تو بھی کافی ہو جائے گا بغیر مسافر کے لیکن موقع ہے مسافہ کر لیں اللہ کے لیے ملنے کے لیے گئے ہیں اس سے قربت پیدا ہوتی ہے حجاب ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے خوب ملاقاتیں کریں کرو گے انشاءاللہ شاء اللہ کش کریں گے یہ گھر گھر جا کر ایک تشکیلی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں تعلیم کے دوران میں تعلیمی گشت ہوتا ہے کہ دو دو آدمی جا کر باہر جو لوگ فارغ بیٹھے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر مسجد لے آؤ ان کو تھوڑا تعلیم میں بٹھاویں اور ان سے دین کی بات کریں جماعت کے ساتھ ہی اپنے ساتھ رہنے کی نصرت کرنے کی بات کریں ان سے ایسے ہی جو بستی کے خواص ہیں خواص سے مراد جو دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بستی میں اثر ہے پانچ پچیس آدمی ان کی بات سنتے مانتے ہیں ایسے لوگوں سے خاص جا کر ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو آپ نے وہاں کے سرداروں سے وہاں کے خواص سے ملاقاتیں کی آتا ہے قصے میں کہ وہاں کے خواص سردار جو تھے ان سے ملے آپ جا کر کہ اگر یہ لوگ قبول کر لیں گے تو ان کی قوم ان کے پیچھے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو بڑے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے قوم ہوتی ہے تو ان سے جا کر بات کریں گے اس بستی میں علماء ہیں مشائق ہیں تو ان کی خدمت میں حاضری دیں اور ان سے دعا کی درخواست کریں وہ اللہ والے لوگ ہیں علم والے لوگ ہیں تو ان کی عظمت دل میں ہو علم کی علم والوں کی اور ان سے جا کر دعا کی گزارش کرے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں تو اس طرح خصوصی گشت ہوتا ہے ایک گشت عمومی ہوتا ہے روزانہ شام کو معروف ہے سبھی ہی جانتے ہیں اثر بعد یا مغرب بات کرتے ہیں اور نماز کے عنوان پر لوگوں کو نقد لاتے ہیں اس میں وہ ایک ہی گشت ہے جس میں نقد ہم لے کر آتے ہیں اور ایک تعلیمی گشت ہوتا ہے کہ جس میں جو فارغ ہے ان کو جتنا وقت ہے ان میں بشاشت پیدا کر کے پکڑ دھکڑ کر کے نہیں پکڑ دھکڑ کر ایک ساتھی نے ادھر سے بازو پکڑا ہے دوسرے نے ادھر سے پکڑا چلو بھائی چلو ایسا نہیں وہ خود چلے اتنا اس کو سمجھاوے کہ وہ خود چلے وحشت پیدا نہ ہو اس لیے بات ہماری جو ہے فضائل کی روشنی میں ہو جب فضیلتیں بتائیں گے تو وحشت نہیں ہوگی کسی اس وقت جو ہماری کمی ہے کہ ہم فضائل کم بتا رہے ہیں بس خالی لینے کی بات کہ بھائی تم آ جاؤ بس ارے بھائی چلو نا یہاں کیا کرو گے بیٹھے بیٹھے مسجد میں آ جاؤں اب اس کو تو جہاں بیٹھا ہے اس جگہ کی محبت زیادہ ہے مسجد کے مقابلے میں انہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کو مسجد کی فضیلت بتائیں کہ دیکھو آپ ابھی اگر آؤ گے تو مسجد اللہ کا گھر ہے فرشتوں کا ماحول ہے وہاں پر مسجد میں کثرت سے جو آدمی آتا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو مسجد میں رہنے والا اللہ کا پڑوسی ہے یہ فضیلت ہے اس کو بتایا مسجد کی پھر مسجد میں رہنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کہ آپ مسجد میں آئیں گے تو وہاں تعلیم ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی مبارک باتیں پڑھی جا رہی ہیں آپ سنو گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بڑا فائدہ ہوگا تو اب آدمی میں رغبت پیدا ہو چلو پھر آتے ہیں وہ کہے گا کہ ہم دس منٹ کے لیے آ رہے ہیں کوئی بات آپ دس منٹ کے لیے آ جائیں دس منٹ کے لیے آئے پانچ منٹ تعلیم میں بٹھا دیں پھر پانچ منٹ ان کے ساتھ الگ سے بیٹھ کر ان سے بات کریں اور ان سے کہیں دیکھو آپ دس منٹ کے لیے آئے تھے ہم آپ کو دس منٹ میں چھوڑ دیں گے کوئی بات نہیں لیکن مزید آپ رکنا چاہے تو کوئی حرج نہیں آپ رک سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی مجھے جانا ہے کوئی بات نہیں جائیے لیکن آپ شام کو ضرور آ جائیں شام کو اثر کے بعد یا مغرب بعد گشت بھی ہونے والا ہے آپ ابھی جائیے اپنے دوسرے دوستوں کو ساتھیوں کو بھی دعوت دیں اور شام کو ان کو لے کر آئیے گا تو اس طرح سے وحشت نہیں ہوتی ہمارا یہ کام جو ہے وحشت لوگوں میں پھیلانے کا نہیں ہے کہ لوگ متنفر ہو جائیں ہاں ملاقاتیں اس وجہ سے ملاقاتیں نہ چھوڑ دیں کہ لوگ پسند نہیں کرتے بات ہم اپنی ضرور رکھیں گے اور فضیلتیں بتانی تاکہ اندر رغبت پیدا ہو شوق پیدا ہو پانچوں گشتوں میں اسی طرح سے ایک گشت وصولی کا ہوتا ہے جنہوں کو ہم نے تین دن کے لیے چلے چار مہینے کے لیے تیار کیا ہے اب ان کو وصول کر کے جماعتوں میں بھیجنا ہے ان کو تیار کیا ہے کیونکہ آدمی گھر میں ہے بیوی بچوں میں ہے گھر کی محبت اندر دل میں ہے جلدی چھوٹتا نہیں ہے گھر بیوی کی محبت ہے بچوں کی محبت ہے کاروبار کی محبت ہے پیسوں کی محبت ہے یہ ساری چیزوں کی محبت ہوتی ہے ہر آدمی کے دل میں کسی کے دل میں کسی چیز کی زیادہ ہوتی ہے کسی کے دل میں کسی چیز کی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محنت کی محبت یہ تین محبتیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے اگر یہ تین کی محبت کم ہو گئی اور ان کی بڑھ گئی تو آدمی خطرے میں ہے جیسے باڈی میں الگ الگ قسم کے مادے ہیں ان کا لیول ہوتا ہے کولیسٹرول لیول اتنا ہونا چاہیے پھر کولیسٹرول کی قسمیں ہیں کہ یہ کولیسٹرول اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ اتنا شوگر لیول اتنا ہونا چاہیے اس کا پریشر لیول اتنا ہونا چاہیے وہ اس کی ضرورت ہے اس کے جسم کی لیکن وہ لیول اگر بڑھتا گھٹتا ہے تو خطرہ ہے کہ شوگر لیول اتنا ہونا چاہے اس سے اوپر چلا گیا ہے تو اب اس کو لیول میں لانا ہے کنٹرول کرنا ہے ورنہ خطرے میں آ جائے گا یا اس سے کم ہو گیا ہے جتنا ہونا چاہیے تو اس کو اس لیول میں لے جانا ایسے ہی بیوی کی بچوں کی کاروبار کی خاندان کی مال کی گھر کی تجارت کی محبت جو ہے وہ آدمی کے دل میں ہونی چاہیے ورنہ آدمی تجارت ہی نہیں کرے گا بیوی کی محبت نہیں تو آدمی بیوی کو کیسے رکھے گا بچوں کی محبت نہیں تو ان کی پرورش کیسے کرے گا تو اتنی کم بھی نہ ہو جاوے کہ آدمی ان سے معاملہ ٹھیک نہ کریں اور اتنی زیادہ نہ ہو جاوے کہ اللہ کو بھول جاوے اللہ کا دین کا کام چھوڑ دے آدمی حضور کے طریقے چھوڑ دے اسی میں مشغول ہو جاوے تو یہ خطرے کی چیز ہے ایک لیول بناوے آدمی اس لیے دعوت دینی ہے اس کو اور تعلیم میں اس کو برابر سنیں تعلیم میں گھبراوے نہیں تعلیم سے بھاگے نہیں کیونکہ وہ تربیت کا عمل ہے اس لیے شیطان بیٹھنے نہیں دیتا جلدی تعلیم میں تربیت ہے آدمی سنے گا اچھی اچھی بات ہے تو ظاہر بات ہے انسان ہے اس کا دل ہے دل میں اچھی بات جائے گی تو اچھا دائیا بنے گا اب شیطان سمجھ رہا ہے کہ سنے گا تو کرے گا اس لیے بیٹھنے ہی نہیں دیتا اور اگر بیٹھا ہے تو جیسے آپ لوگ بیٹھے تھے پہلے دور کہ دور بٹھائے گا وہاں تاکہ دو منٹ سونے پھر اس کے بعد کوئی آدمی کو بھیجے گا اس کے پاس پھر تیسرا آئے گا ادھر تعلیم ہو رہی ہوگی وہ تین باتیں شروع کر دیں گے تاکہ یہ تعلیم اس کے کان کے راستے سے دل تک نہ پہنچے اس لیے آپ دیکھیں کہ بیٹھنے کے بعد بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے دھیان سے سنیں کیسے سنیں بھائی بولو نا ذرا زور سے اتنے زور سے بولو کہ جو سو رہے ہیں سب جاگ جاؤ اٹھ گئے دیکھو آپ کے آجو باجو دیکھو کوئی سویا تو نہیں ہے بھائی تو تعلیم میں کیسے بیٹھیں گے ہاں، ادب سے بیٹھیں باوضو بیٹھیں اور دھیان سے سنیں یہ ہمارے بس میں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے نماز نہیں پڑھی جاتی ہیں ذکر کا شوق نہیں ہوتا ہے تلاوت نہیں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے فضائل نہیں سن رہے اندر نہیں جا رہے اس لیے شوق پیدا نہیں ہو رہا اور وہ لایانی چیزیں روزانہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو غلط جذبات پیدا ہوتے بہت سے لوگ آتے کہتے کہ یار ہم نہیں چاہتے کہ گناہ کرے لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں اور نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن ہونا ہوتا نہیں فجر میں اٹھا نہیں جاتا ہے قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم ان کے فائدوں کو سن نہیں رہے اور جو غلط زندگی ہے اس کو عملاً دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے تو اس لیے اس طرف زیادہ توجہ چلی جاتی اس لیے جماعت میں تعلیم کے حلقے ہیں تعلیم میں بیٹھے دھیان سے ابتدا میں فضائل قرآن میں سے پڑھ کر قرآن شریف کو سیکھیں ایک ایک آیت کر کے ہاں یہ فریضہ سب پر ہیں جو گھر جا رہے ہیں ان کے ذمے بھی ہے کہ قرآن سیکھیں روزانہ آدھا گھنٹہ فارغ کر لیں مسجد کے امام صاحب ہیں قاری صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں کوئی مولانا صاحب ہیں بستی میں کوئی صحیح پڑھا ہوا آدمی چاہے اچھا پورے حافظ نہیں ہے وہ لیکن صحیح پڑھنا جانتے ہیں ان کے پاس روزانہ بیٹھ کر ایک ایک آیت کر کے قرآن شریف کو صحیح کریں سور فاتحہ اور چھوٹی چند صورتیں پہلے صحیح لیں پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھیں پورا قرآن اچھے سے پڑھنا سیکھ لیں اللہ توفیق دیں تو ضرورت کی جو معمولات کی صورتیں اس کو یاد کر لیں سورہ یاسین شریف ہیں سورہ ملک ہیں سورہ سجدہ ہیں سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن فتنوں سے حفاظت کے واسطے بہت بڑی چیز ہے وہ سورہ کہف خصوصاً ایسے دور میں آپ نے اس کے خاصہ ایک بتایا خاص سورہ کہف کا کہ جو آدمی اس کو ہر ہفتے پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو بہت بڑا فتنہ ہے بڑے بڑے لوگ اس آزمائش میں آ جائیں گے ایسا فتنہ ہے وہ اس سے حفاظت کا وہ ذریعہ ہے اور جب بڑے فتنے سے حفاظت ہو جاتی ہو تو چھوٹے فتنوں سے تو ہو ہی جائے گی بڑے فتنے سے جب اس سے حفاظت ہو رہی ہے تو چھوٹے چھوٹے فتنے کیا ہیں اس کے سامنے تو اللہ چھوٹے فتنوں سے بھی حفاظت کرے گا کیا پابندی سے آدمی پڑھے اس کو یاد کر لیں تو اس طریقے سے اجتماعی تعلیم ہے یہ اس میں قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے پھر کتابوں میں سے پڑھا جائے گا اور پھر چھ صفات کا مذاکرہ ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے چھ صفات کا مذاکرہ بلکہ ہر ساتھی اپنے اندر لانے کی نیت سے اس کو دوسروں کو کہیں ایمان نماز علم اور ذکر اکرام مسلم اخلاص نیت اور تفریغ وقت یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا اس کی فضیلتیں بتا دیں ایمان کی نماز کی علم کی ذکر کی اکرام کی اخلاص کی فضائل کی کتابوں میں اس کی حدیثیں ہیں جب تعلیم کو دھیان سے سنیں گے تو وہ حدیثیں یاد رہ جائے گی عمل کے وقت ہمیں یاد آئے گی تو عمل اچھا ہوگا اور جب دعوت دیں گے تو ہم دوسروں کو بتائیں گے وہ وہ حدیثیں بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مبارک باتیں ہیں اس کو دھیان سے سنیں ایک ساتھی بیان کر رہا ہے باقی سب ساتھی سنیں پھر دوسرا ساتھی بیان کرے باقی سب ساتھی سن اکتاوے نہیں گھبراوے نہیں بشاشت پیدا کرے سست نہ رہے رات میں آرام کر لیں رات میں آرام تاکہ دن بھر چستی سے گزرے آدمی دکان میں تو صبح صبح غسل کر کے دانت صاف کر کے بال بال ٹھیک کر کے کپڑے اچھے پہن کے پھر جاتا ہے اور جماعت میں آدمی ہوتا ہے تو وہی لنگی چالیس دن چلاتا ہے ایک لنگی بھائی بشاشت پیدا کرے آدمی صاف ستھرا رہے موقع ہے سہولت ہے غسل کریں ورنہ وضو تو ہے ہی پانچ وقت تعلیم سے پہلے بھی وضو کریں اور بشاشت پیدا کرے آدمی اپنے اندر یہ نہیں سست سست رہے تعلیم میں دیکھا ہر وقت ایسے آدمی بیٹھا ہے جوان آدمی ہے اس کو ٹیک لگانے کی ضرورت کہ وہی دیوار سے ٹیک لگا کر جوان آدمی بیٹھا ہے آدمی سبزی والے فروٹ والے لاری والے ٹھیلے والے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں ارے بولو نا بھائی یہ ہاٹ بازار میں جانے والے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں آٹھ گھنٹے تک وہ تو بشاشت پہ ہوتے ہیں لاری لے کر دن بھر آدمی ایسے کھڑا ہے اور ترازو ایسے پکڑتا ہے بالکل اور آدمی تعلیم میں بیٹھا ہے جیسے اسی سال کا بوڑھا بیٹھا ہے تو بشاشت پیدا کرے طبیعت اس کے لیے وضو ہیں آدمی وضو کریں ہو سکے خوشبو لگاویں اور صاف ستھرے کپڑے پہنے صاف ستھری ٹوپی پہنے دھونا سیکھ لیں اچھے سے کہ جماعت میں نکلے ایسا تھوڑا میلے کپڑے ہیں اور میلی ٹوپی پہن کے آدمی بال بھی ایسے بکھرے ہوئے ہیں بلکہ بال ٹھیک ٹھاک رہے یہ سنتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے آپ سر میں تیل ڈالتے تھے سر پر ٹوپی پہنتے تھے امامہ باندھتے تھے اور آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی پھر بھی آپ خوشبو لگاتے تھے آپ کے پاس کپڑوں کی قلت رہتی تھی آپ زیادہ کپڑے اپنے پاس ہی رکھتے تھے لیکن پھر بھی صاف ستھرے رہتے تھے میلا کچلا رہنا یہ دین نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے میلا کچلا ہے ایک لنگی اور کرتا پہن کے پھر رہا ہے ٹھیک ہے لنگی پہننا سنت ہے حرج نہیں اس کا لیکن میلی لنگی پہن کے پھر رہا ہے وضاقت ذرا ٹھیک ہو قرآن میں اللہ فرما رہے خزو زینت کم عند کل مسجد عند کل سلاح کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو صاف ستھرے ہو جاؤ اچھی طریقے سے وضو کرے آدمی صاف ستھری ٹوپی پہنے کپڑے اچھے پہنے اچھے کپڑے پہنے آج ہو سکے خوشبو لگاوے لوگوں سے ملنا جلنا ہے گشتوں میں جاتے ہم لوگوں کے پاس جانا ہے اچھی قطع کے ساتھ ایک تو ہے کہ آدمی تکبر کے طور پر دکھاوے کے طور پر ایسا کرے تو اس کی اجازت نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے واسطے روز کپڑے بدلتا ہے روز ٹوپی بدلتا ہے روز جیکٹ بدلتا ہے لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرا رہتا ہے سنت کی نیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے رہتے تھے خوشبو لگاتے تھے لوگوں سے اچھے سے ملتے تھے مسکراتے ملتے تھے تو اس طریقے سے گشتوں میں پھرتے ہم تعلیم میں بھی ہیں تو بشاشت سے بیٹھے دو زانو ہیں دھیان سے سنیں پوری تعلیم نیت کریں عمل کی تو اس سے پھر توفیق ہو جائے گی تو ایک اجتماعی تعلیم ہے باقی انفرادی اوقات میں دوسرا سیکھنا سکھانا ہے کلمہ صحیح کریں نماز کی سنتیں سیکھیں فرائض سیکھیں اتحیات دعائے قنوت ہیں اس کو کسی جاننے والے کو سنا دیں کہ صحیح ہے غلط ہے ایسے دیگر اور موٹی موٹی چیزوں کا علم لیں اور جو ہماری ضرورت کا علم ہے اول نمبر پر نماز صحیح ہو جائے اس کا علم لیں پھر دھیرے دھیرے اور سنت ہے کھانے کی سونے کی مسجد کی اور گھریلو زندگی کی باتیں ہیں معاشرتی زندگی ہے اس کی سنتیں ہیں اگر کوئی ایسا جاننے والا ساتھی جماعت میں تو ان سے سیکھے اور نہیں ہے تو اس کی طلب پیدا اپنے اندر کرے تاکہ موقع بموقع اہل علم سے ہم پوچھیں گے معاشرتی زندگی کیا ہے معاملات کسے کہتے ہیں اس میں کیسے برتنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو اور جماعت میں بھی جن ساتھیوں کو جو چیز اچھی پکی تھکی آتی ہے وہی بتا دیں خالی اپنی طرف سے نہ بتا دیں ایسا ہو سکتا ہے میں نے ایسا سنا تھا مجھے ایسا یاد ہے یہ دین کا علم ہے کچی باتیں نہ بتاوے لوگوں بتا دیک ہم کو نہیں آتا بھائی ہم کو معلوم نہیں ہے ضروری ہے کہ جو چیز سب پوچھے ہم کو سب آتا ہو بڑے بڑے علماء یہ کہہ رہے بھائی ہم کو یہ نہیں آتا دیکھنا پڑے گا لیکن بعضوں کو مرض لگ جاتا ہے کہ جو سوال کرے اس کا جواب دے دیتے چاہے الٹا ہو سیدھا ہو کچھ بھی دے دیتے یہ تو ذمہ داری کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف غلط چیز کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اب دین کی نسبت پر اس نے ہم کو پوچھا ہے ہم کو پتا نہیں تھا اور ہم نے ویسے ہی کچھ بتا دیا تو آپ کی طرف دین کی طرف غلط بات منسوب ہو گئی اس لیے مسائل نہ بتاوے لوگوں کو اس کے لیے ان کو کہے کہ آپ اپنی بستی کے علماء سے پوچھو مسئلہ معلوم کرنا ہے آپ امام صاحب سے پوچھو مولانا صاحب سے پوچھو آپ کی بستی میں کوئی عالم بستی میں نہیں ہے تو پڑوس کی بستی میں ان سے پوچھو فضائل کی ہم ترغیب دیں اور نماز کی وضو کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو عام ہیں وہ ہم ایک دوسروں کو سکھا دیں باقی تفصیل میں نہ جاوے مسائل میں وہ علماء کے پاس بھیجا لوگوں تو اس طریقے پر سیکھنا سکھانا ہو ذکر و عبادت ہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہر حال میں با جماعت ادا کریں سفر میں قصر ہو جاتی ہے لیکن سفر میں بھی وطر نہ چھوڑے عشاء کی عشاء کی دو رکعت ہو جائے گی سفر جب سفر مسافت شریح ہو جائے گی تو سفر شری ہو جائے گا تو اب عشاء اثر زہر کی دو ہو جائے گی چار کی بجائے مسافر کے لیے لیکن وطر واجب ہے اس کے ساتھ ساتھ وطر کی اہتمام کریں اور فجر کی دو سنتوں کی بڑی تاکید ہے سفر میں وہ دو سنتیں بھی پڑھے فجر کی تو نماز کی پابندی ہوگی اور صبح شام تیسرا کلمہ درو شریف اس سے فار سو سو بار پڑھیں جو گھر جا رہے ہیں وہ بھی ذکر کریں ابھی چاہے جماعت میں نہیں جا رہے ہیں لیکن صبح شام تسبیح پڑھیں پانی ہے صبح شام تسبیح پڑھیں تیسرا کلمہ پڑھیں دھیان سے سبحان اللہ الحمد للہ لا الا اللہ اللہ اکبر درو شریف پڑھیں جان سے ایک طرف بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ صبح درود بھیجیں شام کو سو مرتبہ یہ کم از کم ہے اس کے علاوہ جتنا آدمی چلتے پھرتے پڑھ سکے پڑھیں ایسے استغفار ہیں یعنی اپنے گناہوں پر رونا ہر آدمی گنہ گار ہے آپ نے فرمایا کل لکم خطاون کہ تم سب گنہ گار خیر التوابون کہ بہترین گنہ گار وہ ہیں جو توبہ کرے تو روز توبہ کریں اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھیں استغفار یعنی توبہ ہے کہ اللہ میں گنہ گار ہوں یا اللہ میں گنہ گار ہوں مجھے معاف فرما دیں یہ نیک بند نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی توبہ کرتا رہے استغفار کرتا رہے اپنے آپ کو گنہگار سمجھے کہ اللہ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں عبادت کرنے کے بعد بھی گنہ گار سمجھے اچھا کام کرنے کے بعد بھی ہم قصور وار سمجھے اپنے آپ کو کہ جیسا کرنا تھا ویسا نہیں جیسے مہمان آتے ہیں گھر میں تو ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں بہتر سے بہتر کھانا پکاتے ہیں ان کے لیے کمرے کا انتظام کرتے ہیں ایک دن دو دن تین دن مہمان رہتا ہے ہم بہت اس کے لیے نظام کر لیکن جب وہ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے تم کو بہت اچھا اچھا کھلایا اور تم کو بہت اچھا رکھا ہے ہم نے ہمارا تمہارے اوپر احسان ایسا کہتے ہیں بولو نا بھائی کیا کہتے ہیں کہ بھائی صاحب معاف کرنا آپ کا جو حق تھا ایسے ہم خاطر توازو نہیں کر پائے آپ کا بہت بڑا حق تھا لیکن ہماری طرف سے کوئی خدمت میں کمی رہی ہو تو معاف کروں یہی کہتے ہیں اب بولو نا بھائی یہی کہتے ہیں کہ اسی طرح کہ ہمارے اوپر جو حق تھا اس کا ہم نہیں ادا کر پائے کہ مہمان تھا وہ ہمارا ایسے اللہ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا حضور علیہ السلام بعض مرتبہ ایک ایک مجلس میں ستر ستر مرتبہ استفار کرتے تھے تو ہم استفار کریں گے اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں تاکہ آگے اچھا کر سکیں اور اگر اپنے آپ کو پاک صاف سمجھ رہے ہیں تو کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے صبح شام ذکر کریں ہر کام کو سنت کے مطابق کریں ہر وقت کی مصنون دعا یاد کریں کھانے کی دعائیں سونے کی دعائیں بیت الخلاء میں جانے کی دعائیں نکلنے کی دعائیں یہ دعاؤں میں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور وقت بتایا کہ اس وقت یہ مانگو اور اس طرح مانگو کھاتے وقت یہ مانگو کھانے کے بعد یہ مانگو اس طرح مانگو طریقہ بھی بتایا اور وہ چیز مانگنے کا وقت بتایا اس وقت یہ مانگو سوتے وقت یہ مانگو مسجد میں داخل ہو رہا تو اس وقت یہ چیز مانگو اور نکلتے وقت یہ مانگو اور حضور علیہ السلام کی جو بتائی ہوئی دعائیں وہ دعائیں مقبول دعائیں ہیں اس کا خوب اہتمام کریں اس میں ہماری حفاظت بھی ہے حفاظت مانگی ہے اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ اللہ پناہ مانگتا ہوں خبیص جناتوں سے جناتیوں سے کیونکہ بیت الخلاء میں پخانے پر ناک پاکی پر وہ ہوتے ہیں حضور کو پتا تھا آپ نے بتایا کہ اس موقع پر یہ مانگنے کا ہے تاکہ وہاں سے کوئی خبیص ساتھ نہ ہو جائے پریشان نہ کریں اس میں حفاظت ہے ایسے بہت سے دعائیں جس میں حفاظت صبح شام دعائیں بتائیں آپ نے فرمایا جو صبح تین مرتبہ پڑھ لے بسم اللہ لا مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم شام تک وہ محفوظ ہو جائے گا شام کو پڑھ لیا صبح تک محفوظ اس طرح کی دعائیں ہیں اس کو سیکھیں اور وقت پر اس کو پڑھ لیں وقت پر اس کو پڑھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکتوں کو ظاہر کرے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے اور ادھر ادھر کے اثرات سے اللہ پاک رکھے گا اور برکت عطا کرے گا ان دعاؤں کی وجہ سے اس میں برکتیں مانگی گئی ہیں اللہ کا فضل مانگا گیا ہے کبھی کبھی رحمت مانگی گئی ہے تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں مصنون دعائیں ہیں مصنون اذکار ہیں یاد نہیں ہے تو سیکھیں ہر ساتھی اپنے پاس ایک پین ڈائری رکھیں فوراً لکھیں اس کو تاکہ دوبارہ ہم اس کو دیکھ سکیں دوبارہ دیکھا تین مرتبہ پانچ مرتبہ دس مرتبہ دیکھا پڑا اب یاد ہو جائے چلے بھر چار مہینے اگر اس طرح کرتے رہے تو بہت ساری سنتیں یاد ہوگی بہت ساری نئی دعائیں یاد ہوگی بہت سارے آداب یاد ہو جائیں گے بہت ساری حدیثیں یاد ہو جائیں گی تو دین کا علم ہمارے پاس آئے گا فضائل کا علم آئے گا اور مسائل کا علم موقع ب موقع علماء سے پوچھ لیں وضو میں کیا طریقہ ہے نماز کیسے فاسد ہو جاتی ہے نماز کیسے مکرو ہو جاتی ہے اس کے طریقے اس کو پوچھ لیں علماء سے تاکہ ہم صحیح ادا کر سکیں ساری عبادتوں کو بروق کر سکیں اور اس کو صحیح کر سکیں تو یہ کام یہ ہے چوتھا خدمت ہے اپنی خدمت خود کریں اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں مقامی لوگوں کی خدمت کریں جس مسجد میں ٹھہرے مسجد کی خدمت کریں مسجد کو صاف ستھرا رکھیں جھاڑو لگا دیں چٹائیاں سیدھی کر دیں اس اپنا سامان بھی سیدھا رکھیں وضو خانہ پیشاب خانہ گندا ہے وہاں سے اس کو صاف کر دیں اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے وضو خانے کی نالی میں کچرا ہے تو اس کو صاف کر دیں غزل خانے میں گئے گندا تھا اس کو صاف کریں مسجد کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور اپنے ساتھیوں کی بوڑھا ہیں کوئی کمزور ہیں کوئی معذور ہیں کوئی بیمار ہیں ان کی خدمت کریں مقامی لوگوں کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں کہ اپنے کھانے میں ان کو شریک کر لیں اپنا دسترخوان وسیع رکھیں دسترخوان کیسا رکھیں بولو نا بھائی وسیع رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ دو چار آدمیوں کا کھانا زیادہ پکا دیں پہلے گھروں میں بھی یہی ہوتا کہ دو چار کا زیادہ کھانا پکا دیتے تھے کوئی مہمان وقت بے وقت آ گئے تو فوراً کھلاتے تھے اپنے کھانے میں سے اڑوس پڑوس میں ایک دو گھروں میں بھیج دیتے تھے گھر میں بھی دسترخوان وسیع ہونا چاہیے برکت ہوتی ہے اس تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے اس وقت تنگی ہے گھروں میں بھی تو بیٹے کے گھر باپ کا کھانا نہیں ہوتا اگر بے وقت باپ پہنچ گیا تو ان کو کہ میں آپ کو پہلے سے کہنا چاہیے کہ یہاں کھاؤں گا میں ایسا کہتا ہے بیٹا بہو ایسا کہتے کہ تم نے پہلے سے بتا نہیں ہم کو کہ بھائی تو معمول کی چیز ہے روزانہ کھانا پکتا ہے گھر میں جو آدمیوں کا زیادہ پکا دیں کسی غریب کے گھر بھیج دیں گے آخر میں کوئی مہمان آ گیا تو کھائے گا گھر میں دو چار روٹی زیادہ پکا لیں اور بچ جائے گی تو دوسرے وقت میں کھا لیں گے کیا حرج ہے کوئی کوئی نہیں آیا کوئی ضرورت مند نہیں ملا تو دوسرے وقت میں کھا لیں گے اس کو بچے کھا لیں گے جماعت میں بھی دو چار کا زیادہ پکا ہوئے مقامی لوگ ہیں مسجد میں رہنے جانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مؤزین صاحب ہوتے ہیں امام صاحب ہوتے ہیں دعوت دیں ان کو شریک کریں دو آدمی چار آدمی پانچ بہت سی جماعتیں ہوتی ہیں کہ روز آنا دو پانچ آدمیوں کو ساتھ شریک کر اس سے آپس میں تعلق بھی بنتا ہے اور پھر کام زیادہ ہوتا ہے کام زیادہ ہو ایسی جماعت ہے جو کھلانے پلانے والی ہوتی ہیں زیادہ کام کر کے آتی اور خرچہ کیا زیادہ ہوا کہ سارے ساتھیوں کے کسی کے پانچ سو زیادہ کسی کے چار سو زیادہ ہوئے اگر وہی ساتھی ہوٹلوں میں روزانہ پتہ نہیں کتنا پیسہ برباد کر دیتے ہوٹل بازی سے بچاوے اپنے آپ اپنے تقاضے مسجد میں پورے کر لیں صبح چائے بن جاتی ہے کھانا بن جاتا ہے شام کا کھانا بن جاتا ہے دوپہر میں چائے بنا لیتے ہیں اب باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے باہر گشتوں ملاقاتوں میں جاویں باقی پھرنے کے لیے چائے پینے کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے باہر نہ نکلیں مسجد کی چار دیواری میں رہیں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رہیں اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا ہے دن میں خوب تھکاوے اپنے آپ رات جلدی آرام کر لے آخر رات میں اٹھیں ایک گھنٹہ پہلے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جتنے اللہ توفیق دے اچھے طریقے سے تہجد پڑھیں جن کی نماز قضا باقی ہیں وہ پہلے قضا نماز ہے اس لیے کہ قضا قرض ہے قضا نمازیں ہمارے ذمہ قرضہ ہیں اپنی نمازوں کو قضا کرے جو گھر جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے ہاں، یہ قرضہ ہے بہت بڑی وعید ہے نماز کا بوجھ لے کر جانا یہ معمولی چیز نہیں ہے ہاں زندگی میں قضا کر لیں یاد کریں کہ کون سی کون سی نمازیں چھوٹی ہیں اور اس کو لکھ لیں کہ اتنی فجر کی نماز اتنی زور کی ہے دو سال کی اثر کی ہیں پانچ سال تک فجر نہیں پڑی ہے پندرہ سال سے بیس سال تک تو وہ لکھ لیں اور ایک ایک ایک ایک کر کے روزانہ کچھ قضا کرتے جاویں تاکہ وہ ادا ہو جائے مال میں زکوٰۃ میں باقی ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے بہت سی مرتبہ مال پر جو حالات آتے ہیں وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آتے آدمی سوچتا نہیں اس کو دوسروں کو قصوروا ٹھہراتا ہے لیکن اصل وجہ وہ ہوتی ہے یا زکوٰۃ پوری نہیں نکالی ہے دس ہزار روپے دس ہزار اور دو سو زکوٰۃ بنتی تھی دس ہزار دے دیا دو سو باقی رہ گئے پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اس لیے سوچیں کہ اگر زکوٰۃ باقی ہے تو اپنی زکوٰۃ نکالیں کب سے مالدار بنے ہیں مالدار سے مراد مالدار سے مراد یعنی صاحب نصاب بنے ہیں شریعت میں جس کو مالدار کہا گیا کب سے بنے ہیں اپنی زکات ادا کریں لوگوں کے ساتھ ویوہار برتاؤ میں کمی رہی ہے تو معافی مانگے ماں باپ سے بھائی بہنوں سے رشتے داروں سے معافی مانگے چھوٹے بن جائیں ہاں یہاں چھوٹے بن جائیں گے مسئلہ آسان ہو جائے اور اگر یہاں چھوٹے نہیں بڑھے تو پھر قیامت قیامت کے دن مسئلہ بڑا بھاری ہو جماعت میں احساس پیدا ہو جاتا ہے وہیں سے خط لکھ دیں ان کو معافی نامہ لکھیں امی کو ابا کو بہو کو بیٹوں کو پڑوسیوں کو کسی اور سے معاملہ ہے جو گھر جا رہے ہیں وہ تو سیدھے گھر ہی جا رہے ہیں معافی تافی کریں توبہ کریں اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی معافی مانگ لیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے رشتے ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے توڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ توڑنے سے منع کیا ہے رشتے ناتے توڑنے پر وعیدیں ہیں اور جوڑنے پر فضائل ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سلا رحمی کرنے والے کی عمر بڑھ جاتی ہے سلا رحمی کرنے والا کون ہے کہ جو اس سے توڑتا ہے وہ جوڑتا ہے جو جوڑے اس سے جوڑنا وہ سلا رحمی نہیں ہے وہ تو ویوہار ہے معاملہ ہے ہم نے سامنے کہ وہ بھی سلام کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں اچھا ہی ہے وہ بھی برا نہیں ہے لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی ہم کو سلام نہیں کرتا یا کرتا تھا اب کرنا بند کر دیا ہے تو ان کو سامنے جا کر ہم سلام کریں گے ہم سامنے جا کر بات کر لیں ہم معاملہ ٹھیک رکھیں رشتے ناتوں کو جوڑیں پڑوسیوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کریں ہاں یہ بڑی بات ہے اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ نماز روزوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا برتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیا رکم خیا خیر الہلی کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں بد اخلاقی نہ کرے بد تمیزی نہ کرے گالی نہ دیں بلکہ اخلاق کے ساتھ تمیز کے ساتھ ادب کے ساتھ بیوی بی کے ساتھ بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ سب کے ساتھ اچھائی ہے اچھے اخلاق یہ آدمی کا زیور ہے کپڑے جوتوں سے آدمی اچھا نہیں دکھتا ٹھیک ہے وہ تو لباس ہے آدمی کا لیکن اگر آدمی کا اصل حسن اس کے اخلاق ہے اچھے اخلاق والا ہے اچھی بات کرنے والا ہے میٹھی بات کرنے والا ہے نرم گفتگو کرنے والا ہے نرم گفتگو کرنے والا ہے تو اس طریقے سے اپنا معاملہ اچھا رکھے آپ واپس جا رہے ہیں تو واپسی پر اپنے گھروں میں جو ہے اپنے گھر والوں رشتے داروں کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرتے ہوئے آگے مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے آگے یہ رجب تو آتا کونا ہو گیا بلکہ آج اکیس بائیس رجب ہو گئی ہوگی رب بیچ میں شابان بچا ہے حضور علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر دعا شروع کر دیتے باریک لنا فی رجب اور شابان بلغنا رمضان یا اللہ ہمارے رجب شابان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے اس لیے کہ بڑا مبارک مہینہ ہے وہ بڑا مبارک مہینہ ہے اس میں نماز کے ساتھ روزے ہیں برکت والا رحمت والا مہینہ ہے مغفرتوں کا مہینہ ہے رمضان آنے سے پہلے پہلے بندوں سے بھی تعلق سنوار دے اللہ سے بھی سوار دے اپنے گناہوں پر توبہ کریں نمازیں چھوٹ رہی ہیں توبہ کر کے نمازیں شروع کر دیں پرسو ترسو شام کو کارگزاری ہو رہی تھی نمازیوں کے فیصد پوچھے گئے حلقے والوں سے تو بہت کم فیصد ہے نماز کا یہ بہت فکر کی بات ہے کہ ان بستیوں میں کتنے سالوں سے محنت ہو رہی ہے کتنے سالوں سے لیکن نمازیوں کے فیصد بہت کم ہے جن علاقوں میں لوگوں نے صحیح کوشش کی بستی والوں نے سمجھداروں نے نماز پڑھنے والوں نے تو وہاں بڑھ گئے کہیں پینسٹھ فیصد ہیں کہیں ستر فیصد ہے کہیں اسی فیصد ہے کچھ گاؤں وہ ملے کہ جہاں سو فیصد نمازی ہیں یہ سفر میں سب جگہ اس کا تفقد ہوا تو کچھ جگہ ایسے ملی انہوں نے ہمارے یہاں سو فیصد نمازی ہیں کوئی بھی نمازی نہیں لیکن پرسوں یہاں شام کو کارگزاری ہو رہی تھی تو بہت اوسط بہت کم ہے دس فیصد بارہ فیصد بیس فیصد شاید بیس فیصد سب سے زیادہ والے نے سنا ہے اور ایک نے کسی نے سنایا تھا کچھ زیادہ باقی زیادہ تر جو تھا کہ دس پندرہ فیصد بیس فیصد نمازی ہے یعنی اسی فیصد پچاسی فیصد بے نمازی ہیں کتنی فکر کی بات ہے مقام پر محنت بڑھاوے جتنی مقامی محنت مضبوط ہوگی سب سے پہلا نفع یہ ہوگا کہ نمازی بڑھ جائیں گے یہ کہیں بھائی گھر گھر کی ملاقاتیں گھر گھر جاویں صبح بھی ساتھیوں نے نیت کی ہوگی وہاں مجلس میں کہ ہم صبح سے محنت کا نظام بنائیں گے ایک ایک گھر جائیں گے لوگوں سے ملیں گے اور ان سے بات کریں گے فضائل بتائیں گے سمجھائیں گے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے پورے مجمع سے کہ طے کریں انشاءاللہ کہ اپنی بستی میں جا کر روزانہ کم از کم ڈھائی گھنٹہ مسجد کی محنت میں لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ کون کون لگائیں گے اور اس میں یہی خیر خواہی ہے ہاں کون کیا کر رہا ہے نہ دیکھیں ہم کون کیا کر رہا ہے اس کو نہ دیکھیں ہم اپنا کام کریں شیطان الجھا دیتا ہے اور لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے فلانا ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے وہ جاتا نہیں ہے وہ آتا نہیں بھائی ہمیں کیا مطلب ہے ہم اپنا کام کریں آدمی مارکیٹ میں دکان چلاتا ہے تو کوئی شرابی ہے کوئی کبابی ہے کوئی بے نمازی ہے کوئی کفر کرتا ہے کوئی شرک کرتا وہ سب کرتا ہے پھر بھی آدمی نہیں دیکھتا اور اپنا دھندا کرتا جاتا ہے اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے دندے میں کاروبار میں لیکن جب دین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسجد سے چلنے والی کوئی بات ہوتی ہے تو اچھا خاصا دیندار سمجھا جانے والا آدمی ہے نمازی آدمی ہے اس سے تو ایک دم سے شروع ہو جاتا ہے وہ کہ وہ اصل میں فلانا جو ہے وہ ایسا ہے اس کا بیٹا ایسا ہے اس کی بیوی یہ کرتی ہے اس کا بھائی یہ ذمہ داری تو اللہ نے ہم کو دی ہی نہیں ہے بلکہ ان چیزوں پر تو پردہ ڈالنے کو کہا ہے کسی کا عیب ہے کسی کی کوئی برائی ہے کسی کو کوئی خامی ہے کسی کی کوئی کمی ہے اس پر تو عیب ڈال دیں اور پھر آدمی کہتا ہے اصل میں مجھے تو ان سے بڑی محبت ہے خیر خواہی میں میں کہتا ہوں کیسے کہتا ہوں اپنے بیٹے سے محبت ہے تو اپنے بیٹے کی ایسی بات کہتا ہے کسی کو کہ میرا بیٹا بے نمازی ہے شراب پیتا ہے نشہ کرتا ہے کوئی کہتا ہے اپنے بھائی سے محبت ہے تو اپنے بھائی کی برائی نہیں کرتا کوئی لیکن کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے کوئی آدمی علم والا ہے نماز پڑھا رہا ہے کوئی آدمی اذان دینے والا ہے اس کی کوئی برائی ہے کوئی خامی ہے تو مجھ پر پردہ ڈال لیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اس لیے کہ برائی سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے آپ نے کہا اللہ کلکم ختا سب گنہ گار ہیں سب گنہ گار ہیں خیر الخطائی ہی کہ توبہ کرنے والا توبہ ہر وقت اپنا کام ہم کریں اپنا کام کیا ہے بھائی مسجد اور جماعت پہ بیٹھ جاؤں ہم اپنا وقت فارغ کر لیں جو کرنے والے ہو تو کر ہی رہے ہیں جو کرنے والے ہو تو اللہ کا فضل ہے کہ روز ڈھائی گھنٹہ تین گھنٹے چار گھنٹے لگاتے ہیں ہر مہینے وہ تین دن لگا رہے ہیں دس سال سے بیس سال سے پچیس سال سے ہر سال اپنا چلا لگاتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس فکر میں ہم نہ پڑے کون کیا کر رہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھیں کہ بھائی ہم پابندی سے پانچ وقت نماز پڑھیں پڑھو گے انشاءاللہ کہ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے اور اب اپنے گھر کے ماحول میں ہم ایسی دعوت چلائیں گے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے ہمارا بارہ سال کا بچہ بھی بے نمازی نہ ہو دس سال کا بچہ بھی بے نمازی نہ ہو اور پھر مزیدار جماعت کے ساتھ جڑ کر ہم محنت میں لگ جائیں گے کہ ہمارے محلے میں بھی کوئی بے نمازی نہ رہے اور لوگ خیر کی طرف آویں لوگ خیر کی طرف آویں اور برائی کسی کی نہ دیکھیں کسی کی بھی برائی دیکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کا حکم ہے کہ کسی کی برائی پر آپ کی نظر پڑ جاوے تو کیا کریں آپ بولو نا بھائی اس پر پردہ ڈال دیں اس کو چھپا دے اس کو کسی کو نہ بتانا قیامت میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کون کیا کرتا تھا ہم سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تم کیا کرتے تھے ہاں اس لیے شیطان الجھا دیتا ہے اس میں اور لگا دیتا ہے امام صاحب کے پیچھے مؤذن صاحب کے پیچھے اور کوئی کام کر رہا ہے اچھا دین کا خیر کا بھلائی کا تو اس کے وہ دس برائیاں تو ہر ایک میں ہیں وہ بیچارہ دو خوبی کے کام کرتا ہے تو ہم اس کی خوبی دیکھیں خوبی دیکھیں گے تو ہم کو بھی اس خیر کی توفیق اللہ دے گا اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ بعد میں کسی کی برائی کرتا ہے کسی کی برائی کرتا ہے تو جب تک وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ اس کو موت نہیں دیتا کہ کسی کی توہ میں آدمی پڑا ہے کسی کی برائیاں دیکھتا ہے اس لیے خوبیاں دیکھیں چشمہ اچھا لگا دیں گرمی کے موسم میں لگا دیتے ہیں ٹھنڈا چشمہ تو دھوپ کے سامنے بھی اس کو اچھا ہی لگتا ہے وہ آدمی آرام سے دیکھ لیتا ہے اوپر اس کو پریشانی نہیں ہوتی اس نے کیا کیا ہے بولو نا کیسا چشمہ لگا دیا ٹھنڈا چشمہ لگا دیا تو اب وہ آدمی سورج کو بھی ویسے دیکھ لیتا ہے کہ وہ چشمہ اچھا لگا دیا ہے ایسے ہم چشمہ اچھا لگا دیں خوبیوں کا لگا دیں اس کا حکم ہے کہ خوبیاں دیکھیں ہم کہ ماشاء اللہ پانچ وقت کا نمازی روز قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے بلا آدمی ہے دین کا کام کرتا ہے یہ چیزیں اجاگر کریں اور اچھا گمان رکھیں بہت ساری چیزیں برے گمان پر تعمیر ہوئی ہیں گھر میں جو لڑائیاں جھگڑا ہیں کہ بیوی کو بدگمانی ہو گئی شوہر سے اب گئی بات اس کی اب وہ کتنا اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے لیکن جو کہ بدگمانی ہے اندر شوہر کو بیوی سے بدگمانی ہو گئی بھائی کو بھائی سے ہو گئی ہے باپ کو بیٹے سے بدگمانی ہو گئی بیٹے کو باپ سے ہو گئی ہے اس نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے معاشرے کو توڑ کے رکھ دیا ہم کو حکم دیا تھا کہ اچھا گمان کرو زن و منی نے خیرہ کہ ایمان والوں سے اچھا گمان کرو ہر ایمان والے سے اچھا گمان کر اچھا آدمی بھلا ہاں معاملہ کرنا ہے کسی سے تو تحقیق کر لو ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے شروع کل اخوان وہ تعامل کل اجانب کہ رہو بھائیوں کی طرح رہو کیسے رہو سگے بھائی کھانے پر بلا لو کھانا کھا لو کھلا دو بیٹھ جاؤ عزت کر لے ایک دوسروں کی سلام کریں اور جب معاملہ کریں تو اجنبی کی طرح کریں کہ ہم پہچانتے ہی نہیں اس کو جیسے کسی آدمی کو ہم پہچانتے نہیں ہیں اور وہ آدمی ہمارے پاس پانچ ہزار روپے قرضہ لینے آوے تو ہم اس کو دیں گے فوراً ارے بولو نا بھائی نہیں دیں گے بلکہ تحقیق کریں گے اس کو وعدہ کر دیں گے ایسا کرنا آپ کا لانا اور پھر تحقیق کر لیں گے دوسرے دن کہ بھائی اس کو دینے جیسے نہیں دینے جیسے تحقیق کرنے کے بعد پھر آدمی دیتا ہے اچھا وہ ہے بھائی آدمی اچھا ہے دے دیتا ہے اور لگتا ہے بھائی دینے جیسے نہیں تو ادھر کر دیتا ہے تو ایسے جن لوگوں کو ہم جانتے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ اجنبی کی طرح کریں لیکن رہے کیسے بھائیوں کی طرح لڑکی دینی ہے تو ہم تحقیق کریں برابر کیونکہ بہو بنا کر دینا ہے وہاں تحقیق کریں لیکن روز مرہ کی زندگی میں رہنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس میں بھائیوں کی طرح رہیں چاہے وہ کیسا برا بھی آدمی اس کے ساتھ ہم اچھے رہیں ہم ان کے ساتھ اچھے رہیں معاملہ کرنا ہے تو تحقیق کر لیں باقی روز مرہ کی زندگی ہے تو نہ مسجد میں ساتھ میں ہو جائے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تعلیم کے حلقے میں ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے مشورہ ہوگا تو ایک ساتھ جڑ جائیں گے اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کرتے ہوئے اپنے بھائیوں میں خوبیاں پیدا ہو اس کی باتیں کریں گے اور اس کے لیے دعائیں مانگیں گے کہ اللہ یہ ہمارا بھائی ہے بڑا اچھا آدمی ہے نمازی آدمی ہے تھوڑے سے اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ اس کے اخلاق اچھے کر جتنے دیر ہم لوگوں میں اس کی باتیں کرتے وہ غیبت کہلائے گی اس کا گناہ ہوگا اتنی دیر اللہ کے سامنے دعا کر کے مانگیں گے تو یہ خیر خائی ہوگی خیر خائی یہ ہے آدمی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ غیبت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اصل میں اپنے تو خیر خواہی ہے ان کے لیے اس لیے کہتے ہیں یہ خیر خواہی نہیں ہے یہ تو غیبت ہے اشد دو الزنا حدیث میں آتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ تو زنا سے بھی بدتر ہے غیبت کا دروازہ نہ کھول نہ گھر میں رشتہ داریوں میں کہ بھائی ہیں بہن ہیں بہو ہیں ان کی باتیں گھروں میں دیکھیں معاشرے کے میں تباہ کر کے رکھ دیا اسے کہ بھائی کی قیمت ہو رہی ہے بہو کی قیمت ہو رہی ہے بھابھی کی قیمت ہو رہی ہے دادی کی ہو رہی ہے پھوپھی کی ہو رہی ہے معاشرے کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا خوبیاں دیکھیں اپنی عبادت اور اعمال میں لگے رہیں جتنی ہم خدمت کر سکتے ہم اللہ کے لیے خدمت کریں ان کی اپنے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کریں ان کو کھلاویں پلاویں آپ نے دوسری بات یہ بتائی پہلی بات کہی افسو السلام کہ سلام کو عام کرو گھر میں جاؤ تو ان کو سلام کرے محلے میں سلام کرے جانتے ہو ان کو بھی کرے نہ جانتے ان کو بھی کریں دوسری بات آپ نے فرمائی اطعم الطعام کہ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ اس لیے میں نے عرض کیا تھا جانے والوں سے بھی کہ دو چار ساتھیوں کا کھانا زیادہ پکا لیں گھروں میں بھی دو آدمیوں کا زیادہ پکا لیں گے کھلا سکیں گے ہاں کھانا کھلاویں اور سلو الناس نیام اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے تحجد کی نمازیں رات کے اندھیریوں میں اللہ کے سامنے روویں دھوویں تو پھر انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے بچے رہیں گے ہاں غلط ماحول سے اپنے آپ کو بچاویں مسجد والے بن جائیں یہ مقامی کام کے ذریعے سے چاہ چاہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے وقت لگایا ہے وہ مسجد میں ایسا ماحول بناوے کہ جن کا وقت نہیں لگا ہے ان پر ایسا ماحول بستی میں قائم ہو کہ کوئی بے نمازی نہ رہے بستی میں اعمال زندہ ہو جاوے گھر گھر میں نماز زندہ ہو جاوے گھر گھر میں فضائل کی تعلیم زندہ ہو اور راہ خدا میں نکلنے کا ایسا ماحول بنے کہ ہر بالغ مسلمان موقع بموقع اللہ کے راستے میں نکلیں تین تین دن سے شروعات کرا تین تین دن سے شروعات کرا میں جب تین تین دن چلتے رہیں گے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے تو اپنے آپ اندر شوق پیدا ہوگا آگے چلہ چار مہینہ لگانے کا ایک طریقہ ہے اس طریقے پر اپنی بستی میں مقامی کام میں جڑیں اور اپنے گھر میں ماحول بنائے رکھیں اپنے بیوی بچوں میں نفل نمازیں گھر میں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں ذکر کریں کھانے سونے کے آداب سمجھائیں روزانہ گھر میں فضائل کی تعلیم کریں ہر محلے میں ہر گلی میں ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ قائم ہو اس کی کوشش کریں تاکہ ہر تیس چالیس گھروں کی مستورات ہفتے میں ایک دن کوئی ایک مکان میں جمع ہو کر وہاں پر فضائل کی تعلیم کریں تاکہ دوسری مستورات میں دوسری عورتوں میں بھی اس کا شوق پیدا ہو اس طریقے پر عورتوں پر محنت ہو جائے گی گھر میں محلے میں بستی میں مردوں پر مسجد کی جماعت کے ذریعے سے محنت ہو جائے گی چھوٹے بچے ہیں ان کو مکتب میں بھیجیں ہر جگہ اللہ کا فضل ہے مکاتب قائم ہیں چھوٹے بچے ہیں پانچ سال چھ سال آٹھ سال دس بارہ سال تک ان کو مکتب میں جائے وہاں پر وہ قرآن کی تعلیم لیں ضروری عقائد مسائل سیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانے وہاں پر تو چھوٹے بچے وہاں تعلیم لے لیں گے عورتیں ہیں وہ فضائل کے حلقوں کے راستے سے طلب پیدا کر کے اپنے دین کا علم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر سے بھائی سے ابا سے حاصل کرے گی یا اپنے بچے پڑھے ہوئے تو بچوں سے ماں پڑھے گی تو گھر میں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوگا ذکر و عبادت کا ماحول ہوگا گھر میں خدمت کا ماحول ہوگا دعوت کا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہماری دینی سطح بلند ہوگی دینی سطح بلند ہوگی یعنی گھر رہتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں آرام سے گھر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں اس لیے گزارش آپ حضرات سب نیت کریں ان شاء اللہ کہ واپس جا رہے ہیں تو اپنے گھروں پر رہ کر اپنی مسجدوں میں رہ کر ان اعمال کو کریں گے کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے اس کو یاد رکھیں بھول نہ جانا اور جا کر پہلے ہی دن سے مسجد کی تعلیم میں جڑ جانا اور جیسے میں نے عرض کیا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں فلاں صاحب ایسے اس کو نہ دیکھیں ورنہ ہم محروم ہو جائیں گے ہم محروم ہو جائیں گے کام میں جڑ جاوے لگ جاوے تعلیم میں بیٹھ جاوے مشورے میں جڑ جاوے گشتوں میں ہم اپنا کام کر لیں جیسے دکاندار دکان شرابیوں میں کبابیوں میں پتہ نہیں کیسوں کیسوں میں اپنی دکان چلاتا ہے آنے والے گاہکوں میں کیسے کیسے گاہک آتے ہیں لیکن آدمی ان کی وجہ سے دکان بند نہیں کرتا ہے ایسے ہم اپنے دین کا نقصان نہ کریں کسی کی وجہ سے ہم مسجد نہ چھوڑیں کہ بھائی فلاں آدمی ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ ہم وہی پڑھیں گے کیونکہ نماز ہماری ضرورت ہے دین کی محنت ہماری ضرورت ہے اس لیے اس میں لگے رہیں اور اللہ سے دعا مانگیں جن لوگوں کی عادتیں اخلاق اتوار آداب اتوار میں کمی کو ہے اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ تیرے بندے ہیں ہمارے بھی اخلاق سوار دے ان کے بھی سوار دے ہم کو بھی توفیق دے دے ان کو بھی توفیق دے دے ہم سے بھی راضی ہو جا ان سے بھی راضی ہو جا اس طریقے پر پھر اپنے بھائیوں کے لیے ان کی پیٹ پیچھے دعائیں کریں زہر غیب میں دعا کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے ہم ان کے لیے دعا کریں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرماوے اور جیسے آپ حضرات نے درمیان میں بھی نیت بنائی کہ جلد از جلد اپنی ترتیب بناوے آگے شابان میں بھی جماعتیں نکلتی ہیں جو اس وقت جا رہے ہیں وہ تو ابھی ہی ہمت کے ساتھ نقد نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو قبول فرماوے اور باقی جو ہیں شابان میں ابھی سے محنت کا نظام بناوے اور شابان سے پندرہ شابان سے چار چار مہینے کی ترتیب بناوے یہ اچھے مہینے شابان رمضان شوال اچھے مہینے ہیں ان مہینوں میں راہ خدا میں نکلنے کی اپنی ترتیب بنا لیں اور اب جن کا خود کا وقت لگ گیا ہے اپنے گھر سے آدمی دے تاکہ شابان رمضان میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگ رائے خدا میں ہماری بستیوں سے ہو اور وہ علاقوں میں ضلعوں میں ملک کے دیگر حصوں میں جا کر کام کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ توفیق فی فرما اعلان ہے دعا کر لیں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 بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله ہماری مغفرت فرما اولا ہم گنہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں تیری بارگاہ عالی کے ہم بڑے مجرم ہیں آج تک کی زندگی مجرمانہ زندگی گزری ہے ہم نے بڑے قصور کیے ہیں ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں مولا ہم قصور وار کار ہیں تیری بارگاہ میں ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں مولا تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہیں مولا تو ہماری مغفرت فرما دیں مولا ہماری مغفرت فرما دیں مولا ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اور مولا جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے مولا ان گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما ہماری توبہ قبول فرما لیں مولا ہمارے توبہ قبول فرما لے اور بقیہ زندگی اپنی مرضیات پر گزارنے کے توفیق نصیب فرما مولا ہمارے قلوب تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے ہمارے دلوں کو طاعات کی طرف پھیر دے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور طاعات کی رغبت پیدا فرما ہمیں اپنے با توفیق بندوں میں شامل فرما دے مولا نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما مولا نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما مولا نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما اور اس کے برے اثرات سے ہماری ہماری اولادوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے رشتے دار عزیز اقارب کی ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما مولا پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دیں مولا پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما دے اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے مولا قدم قدم پر ہم تیرے محتاج ہیں تیرے فضل کے محتاج ہیں تیرے کرم کے محتاج ہیں مولا قدم قدم پر اپنا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال فرما ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما اپنی ذات عالی کا تعلق ہمیں عطا فرما اپنی معرفت کا نور عطا فرما مولا اپنے معرفت کا نور عطا فرما مولا ایمان کی حقیقت ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرما دے عبادت کا ذوق عطا فرما مولا پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نمازوں میں خوش و خضو پیدا فرما نمازوں کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دین سیکھنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما مولا دین سیکھنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما عبادت کا ذوق عطا فرما تیرا دھیان ہمیں نصیب فرما نفع والا علم ہمیں عطا فرما گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما مولا گمراہی والے علم سے ضلالت والے علم سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما مولا نفع والا علم ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ تیرا دھیان عطا فرما صبح شام تیری یاد میں لگنے کی توفیق عطا فرما دن رات تیرے کلام کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا دن رات ہمیں تیرے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرما تلاوت کی حلاوت ہمیں عطا فرما مولا تلاوت کی حلاوت ہمیں نصیب فرما یا اللہ قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرما وہی کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما مولا ہماری اولادوں کو مالا مال فرما دنیا بھر میں جتنے تیرے بندے بندیاں مولا علم سیکھنے سکھانے میں لگے ہیں دین کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں مولا ہم سب کو نفع والا علم عطا فرما ترقیات سے ہمیں مالا مال فرما مولا علم کے جو حقیقی مقاصد ہیں ان تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس علم کے ذریعے سے مولا ہمیں اپنی معرفت عطا فرما اپنی ذات عالی کا خصوصی تعلق عطا فرما یا اللہ اپنا دھیان نصیب فرما ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما اخلاق رضیلہ سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا تیرے جن بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں موت سے پہلے پہلے ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما مولا کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیں ہماری آخرت بھی اچھی بنا دیں مولا ہمیں اخلاص نصیب فرما ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما مولا حب جاہ سے حب مال سے ہماری حفاظت فرما مولا جیسے صحابہ کی اور اپنے نیک بندوں کی تو نے تربیت فرمائی ہماری بھی بہترین تربیت فرما مولا حقیقی مربی تو آپ ہی ہیں تربیت کرنے والی ذات آپ ہی کی ذات ہیں مولا ہم آپ کی تربیت کے محتاج ہیں ہماری بہترین تربیت فرما دیں مولا ہماری بہترین تربیت فرما تمام قسم کے رضائل سے ہمیں محفوظ فرما کفر سے ہماری حفاظت فرما شرک سے ہماری حفاظت فرما نفاق سے حفاظت فرما حسد اور کینے سے بغض اور عداوت سے خب جاں اور مال کے ناپاک جذبوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اپنی ذات کا تعلق عطا فرما آخرت کی فکر نصیب فرما مولا آخرت کی فکر نصیب فرما جب تک زندگی ہے مولا دین پر ہمیں ثابت قدم فرما مولا دین پر ہمیں ثابت قدم فرما مولا ہمارے دین میں کسی قسم کا نقصان آنے سے ہماری حفاظت فرما مولا ہمارے دین میں کسی قسم کا نقصان آوے اس سے ہماری پوری امت کی پوری پوری حفاظت عبادت فرما دن بدن دن ہمیں ترقیات سے مالا مال فرما دے مولا دن بدن دن ترقیات سے مالا مال فرما مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں مولا پریشانیوں کو دور فرما دے مولا پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات تیری ہی ذات ہے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما مولا بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما بے گھروں کو گھر نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح سال اولاد عطا فرما بے نکاح کے نکاحوں کا انتظام فرما صالح جوڑے ظاہر فرما مولا صلاح اور فلاح کو عام فرما دے فسق و فجور کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے مولا جوان لڑکوں لڑکیوں میں مولا آخرت کی فکر پیدا فرما دے اپنا تعلق ہم سب کو عطا فرما دے اور مولا ہر قسم کی عیاشی سے فحاشی سے بے حیائی سے ہماری تمام جوانوں کی لڑکوں لڑکیوں کی مردوں عورتوں کی پوری پوری حفاظت فرما مولا ایمان کی حلاوت عطا فرما حیا کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما مولا صفات ایمانیہ سے ہمیں متصف فرما دے اور مولا تمام قسم کے رضائل کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے گھر گھر میں حضور والے معاشرت کو زندہ فرما دے آپ والے مبارک طریقوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہماری اولادوں کے دلوں میں پیدا فرما مولا ہماری بیٹیوں کے دلوں میں پیدا فرما دے اور آپ کے مبارک طریقوں کو گھر گھر میں رائج فرما دے آپ والے مبارک علم کو گھر گھر میں زندہ فرما دے قرآن کی تلاوت کو گھروں میں زندہ فرما تیرے ذکر کو زندہ فرما حضور والے مبارک اخلاق کو گھر گھر میں زندہ فرما دے محبت مبت والی زندگیاں سب کو نصیب فرما آپس کی لڑائیوں سے ہماری حفاظت فرما جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما ناچاکیوں سے ہماری حفاظت فرما مولا صلاح رحمی کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا صلاح رحمی کی ہمیں توفیق نصیب فرما مولا توازو اور آجزی ہمیں عطا فرما مولا توازو اور آجزی ہمیں نصیب فرما تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما حضور علیہ السلام کا پکا سچا نمائندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما مولا ہماری مساجد کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما دینی مراکز کی حفاظت فرما دین کے اچھے ٹھکانوں کی حفاظت فرما مولا حرمین شریفین کی بیت المقدس کی حفاظت فرما اس کے قرب و جوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما مولا تائید غیبی شامل حال فرما ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر ماکر کے مکر سے کہ اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما جو مسلمان مظلوم ہیں مولا ان کی بھرپور مدد فرما جو بے گناہ جیلوں میں ہیں مولا باعزت رہائی کے فیصلے فرما مولا باعزت ان کی رہائی کے فیصلے فرما اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے موت سے پہلے پہلے ماں باد موت کی تیاری کی توفیقتہ فرما جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما دین پر ایمان پر ہمیں ثابت قدم فرما مدین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما جب موت کا وقت ہو مولا کلمے والی موت عطا فرما مولا کلمے والی موت عطا فرما تیری رضا والی موت نصیب فرما حضور علیہ السلاۃ السلام کے دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما مولا تیرے راستے کی مبارک موت نصیب فرما قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما میدان محشر کی شدت سے ہماری حفاظت فرما مولا کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما مولا حضور علیہ السلاۃ السلام اہل بیت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما مولا اپنے ہی فضل سے اپنے کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما مولا اس اجتماع کو کامیاب فرما عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما آنے والے اس پورے مجمع کو قبول فرما جن بھائیوں نے اس میں خدمتیں کی ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما جو تیرے بندے تیرے راستے میں جا رہے ہیں ان کا نکلنا آسان فرما سفر میں ساتھی بن جا ہمارے پیچھے ہمارا ہمارے گھروں کا خلیفہ بن جا اپنی مدد شامل حال فرما دے مولا اپنی مدد شامل حال فرما دے جو کچھ تو نے نامال خیر کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور مولا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما اللہ رسل من خیر ما کا منہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله you. آ جاؤ بھائی تین چار مہینے کے جمع آ رہی بھائی مفتی صاحب مفتی سلیم صاحب آ رہی بھائی